قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني قولي اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد في في كلامنا مولا كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام دنیا میں کوئی بھی جب ملک بنتا ہے اس کے قوانین بنائے جاتے ہیں اس کا ایک اپنا لائن آرڈر ہوتا ہے انسان ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی جرم کر سکتا ہے خطا کر سکتا ہے وہ تہذیب یافتہ ملک ہو یا پسماندہ کریا ہو ذرا سا جذبات میں آئے گا غصے میں آئے گا اس سے غلطی ہو جائے گی ایک ہے قتل چوری ڈکیتی بدماشی عصمت دری یہ تو انسان جذبات سے بے قابو ہو کر شہوات میں دب کر یہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور ایک ہے کسی ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے ساتھ بے وفائی غداری ہم ہندوستان میں ہیں ہندوستان کے پرچم کو آگ لگانا اس پر پیشاب کرنا اور اس جھنڈے کو ڈاؤن کرنا پیروں تلے روندنا دیکھنے میں چھوٹی خطا ہے لیکن ملک کے ساتھ غداری ہے ایک انسان سو قتل کرے سو زنا کرے اسے لائر ملیں گے وکیل ملیں گے اسے فنڈ ملے گا اسے جیل میں فیسلٹی سہولتیں ملیں گی لیکن ایک انسان کسی ملک میں کرنسی کو ڈپلیکیٹ بنائے ویزا جعلی بنائے پاسپورٹ جعلی بنائے نوٹ جعلی بنائے یہ سب سے بڑی اس ملک کی بے وفائی اور غداری ہے ہم اگر ملک اسلام کے باشندے ہیں تو ہمارے ہم سے بھی دو قسم کی خطائیں سرزد ہوتی ہیں ایک جذبات میں آ کر غصے میں آ کر شہوات میں آ کر نماز کو چھوڑ دیا داڑھی کو منڈا لیا تلاوت کو ترک کر دیا مسجد کی نماز با جماعت ترک کر کر گھر میں پڑھ لیا کاروبار ذرا اونچ نیچ سے کام لے لیا ساری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں حدیث قدسی میں جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے میرے بندے تو ریت کے ذرات کے برابر میرے پاس گناہ لے کر آ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آ تیرے گناہوں کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے مایوس نہ ہو قل یا اللہ دین اسرفوا علی انفسین لا تک من رحمت اللہ کیوں مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے ایک صاحب آئے آقا کے پاس فرمایا کہ آقا بڑا سخت گنا کیا ہے میں نے کہا کہ زمین سے بڑا فرمایا کہ ہاں زمین سے بڑا آسمانوں سے کہاں آسمانوں سے کہا اللہ کی زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہے اس سے بڑا کہا اس سے بڑا آخا نے کہا کہ تیرا اس سے بڑا گنا ہو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا اللہ وسطر رسول لو جد اللہ طباب الرحیم اپنے نفسوں پر اگر ظلم کر بیٹھے آپ کے پاس آئے تو آپ کے پاس توبہ طلب کریں آپ سفارش کریں اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا نہیں اللہ میرے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا کہا کیا کیا تو نے کہا کہ ایک لڑکی سے محبت تھی میری جیتے جی حسرت پوری نہ ہو سکی مر گئی رات کو میں قبرستان گیا اور اس کے قبر کی نشاندہی کی لوگوں نے بتایا میں نے کھولا کفن کو پھاڑا پھر زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا آقا یہ سن کر اپنے چہرے انور کو پھیر لیا درندے دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے وہ دائیں آیا آپ بائیں طرف مڑ گئے وہ بائیں آیا آپ دائیں طرف مڑ گئے یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ سلاط و سلام کو بھیجا اور حکم ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے کے خالق ہیں اس بندے کے مالک ہیں آپ اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں اسے جنت اور جہنم کے فیصلہ کرنے والے ہیں آخا آخا کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جھلک گئے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت و جلالت کی قسم آپ کے پاس جب وہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنا چاہ رہا تھا آنے سے پہلے میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اللہ کی ذات بڑی رحم کرنے والی کرم کرنے والی بخشنے والی ہے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک ملک میں اس ملک کے باشندے دو قسم کا جرم کرتے ہیں ایک جرم یہ ہے کہ طبیعت کے تقاضے سے شہوت کے تقاضے سے بھول سے غصے سے اور ایک ملک کی بے وفائی آپ اندرون اسلام لاکھوں کروڑوں کو نہ کریں زمین کے ذرات کے برابر آسمان کے ستاروں کے برابر اللہ کی مخلوق کے برابر اللہ معاف کرنے کے لیے تیار لیکن وہی اللہ جو اتنے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اپنے کلام پاک میں اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء دیکھو سب گناہ کرو معاف کرنے کے لیے تیار لیکن یاد رکھو کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو میرے ساتھ شرک کرو گے معاف نہیں کروں گا میں اس حالت میں تمہاری موت ہو جائے گی اور مشرق بن کر آؤ گے نہیں کسی شکل میں معافی نہیں ہے میرا وعدہ ہے تمہیں جہنم میں جانا ہے جا کر رہو گے اور ہمیشہ جہنم میں رہو گے دوسرا اپنے گناہوں کے برابر جہنم میں جلے گا سزا پائے گا اور آ جائے گا لیکن تجھے تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے شرک اللہ کو ناپسند نبی کو ناپسند اسلام کے اور قرآن کے حدیث کے شریعت متحرہ کے مزاج کے بالکل خلاف اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں مشرق باغی ہے ملک اسلام کا غدار ہے اور گناہ گار باشندہ ہے ملک کا غدار نہیں ملک اسلام کا بھول سے خطا ہو گئی اللہ کہتے ہیں یکفر مادون دالی کا لم یشاخ کہ ہم جسے چاہے معاف کر دیں گے کیسے کیسے صحابہ کرام کی تاریخ تھی شراب کے اندر لت پت بدکاری ان کا ماضی کیا تھا آج ان کو گناہوں کے ساتھ یاد کرنا جرم اور گناہ کبیرہ دھلے تو ایسے دھلے ایسے دھلے کہ ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگ گیا اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کے ایمان کو کسوٹی بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے لیکن شرک کی معافی نہیں مشرق کی معافی نہیں مشرق اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کے علم اللہ کی قدرت میں کمی بیشی کرنے والا باقی اللہ قرآن کے تیس پارے ٹھیک نہیں میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں غلط تو بھول گیا تھا نبی پر یہ پیغام پہنچانا پیغمبر تک پہنچا پیغمبر بھول گئے تھے صحابہ تک پہنچانا صحابہ تک پہنچا صحابہ نے غداری کی علیہ اللہ اور صحابہ کرام امت تک یہ چیز کو نہ پہنچا سکے گالی ہے شرک بدت گالی ہے اللہ پر توہمت ہے نبی پر توہمت ہے اور صحابہ کرام پر توہمت ہے آپ سن چکے ہیں یہ اللہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام معیار ہیں دین اسلام کے دین کے سر چشمے ہیں اتارٹی ہیں انو بھی مسلم تم بھی فقدی تدو اگر تمہارا ایمان اگر تمہارا عمل اگر تمہارا روزہ اگر تمہاری تلاوت اگر تمہارا نکاح اگر تمہاری طلاق ان سے ملتی ہے میل کھاتی ہے تب تو تم ایمان تمہارا ایمان مکمل ہے یہ اتارٹی ہیں ان کو چھوڑ کر کوئی طریقہ شریعت کے اندر ایجاد کرنا اور اس پر جبر کرنا اور اسے سنت کا مقام دینا نبی کے طریقے کا مقام دینا یہ صحابہ کرام پر توہمت ہے دین کا جو کام قیامت تک جس شعبے سے ہو سکتا تھا جنگلوں میں بیابانوں میں سمندروں میں صحراؤں میں آبادی میں شہر میں دیہات میں امیر میں غریب میں حاکم میں محکوم میں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے ایک نیا طریقہ اپنا کر یہ کہنا کہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ قرآن کا طریقہ حدیث کا طریقہ مردوں کے تعلق سے ایسال ثواب کیا صحابہ کرم کے ماں باپ نہیں تھے کیا نبی کی والدہ کا انتقال نہیں ہوا تھا کیا نبی مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جب سفر کر رہے تھے اور درمیان میں بی بی آمینہ کی قبر آئی آپ روئے نہیں تھے وہاں بل بلائے نہیں تھے اس زمانے میں جنازے نہیں نکلتے تھے مردے کے بعد تین تیسرا دن دسواں دن چالیسواں دن اور مردے کے مرنے کے بعد سال اور برسی نہیں ہوتی تھی اگر یہ ہونا تھا صحابہ کرام اس کو کرتے ہم اس کو بدت اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تقاضا موجود تھا مردے ہوتے تھے ان کا تینواں دن آتا ان کا دسواں دن آتا ان کا چالیسواں دن آتا ان کی برسی آتی صحابہ نے نہیں کیا آج اگر کوئی کر رہا ہے سوالات صحابہ پر تہمت باندھ رہا ہے کہ صدیق تمہیں فاتحہ دلانا نہیں آیا ہم دسویں کر کے برسی کر کے بتا رہے ہیں صدیق کو گالی دے گا بچے گا فاروق کو گالی دے گا بچے گا آخا نے فرمایا صحابہ کرام کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا ہے اور بری نظر سے دیکھتا ہے اس کے ایمان کی خیر نہیں مرتد ہو کر مرے گا ہم کیوں کہتے ہیں بدت صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تقاضا موجود تھا دسویں کا چالیسویں کا برسی کا فاتحہ کا جمعرات جمعرات نہیں آتی تھی بارہ ربیع الاول نبی کے زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں آیا جلسے نہیں کر سکتے تھے وہ جلوس نہیں نکال سکتے تھے لوبان نہیں جلا سکتے تھے رجب کا مہنا نہیں آیا رجب کے اندر پور کی فاتحہ کیا وہ نہیں دلا سکتے تھے کیا شب میراج کے اندر جگ نہیں سکتے تھے نبی کو جگنے کا شوق نہیں تھا نبی کو رات میں عبادت کرنے کا جذبہ نہیں تھا کیا نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا اللہ نے بتایا جبرائیل کو یا جبرائیل ہزم کر بیٹھے یا جبرائیل نے نبی کو بتایا اور نبی ہزم کر بیٹھے بتائیے یہ بدت ہے نہیں اس لیے کہ صحابہ نے اس کو نہیں کیا جبکہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر اس کا تقاضا موجود تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب آپ پر ایمان لانے کے ساتھ اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ پر دین مکمل ہو چکا ہے ایک ایک بات بال کی کھال دین آپ پر مکمل ہو چکا ہے نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی نئے پیغمبر کی ضرورت ہے نہ جبریل امین کے آنے کی ضرورت ہے نہ وہی کی ضرورت ہے نہ کسی تنظیم کی ضرورت ہے نہ کسی تحریک کی ضرورت ہے جتنا دینا تھا قیامت تک کے لیے آقا دے کر چلے گئے کوئی شک قرآن شریف کی آیت یہود و نسارا نے کہا اگر ہم میں یہ زبور میں توریت میں یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن عید کا دن مناتے زبردست آیت الم اکمل تو لکم دین اکم اتمم تو علیہ کم نعمتی ورزیت تو لکم الاسلام دینا آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا یہ قرآن شریف کی آیت اللہ نے نبی سے امت کو کہلوایا الوم اکمل تو لکم دین میں نے دین کو مکمل کر دیا وہ اتمم تو علیہ کم نعمتی میں نے نعمت کو تم پر تمام کر دیا وہ رضی تو لکم دینا اور راضی ہو گیا اسلام کو دین بنا کر صحابہ کرام کو پوچھا جب آیت نازل ہوئی حجت الوداع کے موقع پر اٹھنے پر آپ تشریف فرماتے عرفات کا میدان تھا صحابہ اللہ کو گواہ بنا کر بتاؤ کہ میں نے کوئی بات چھپائی کہا کہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی کمی کی کہا کہ نہیں میں نے کوئی کوتا ہی کی کہا کہ نہیں اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ کمی بیشی کے بغیر میں نے مخلوق تک پہنچا دیا استنجا کے ڈھیلے کا طریقہ پانی لینے کا طریقہ ٹشو پیپر کا طریقہ میاں بیوی کے ملاقات کا طریقہ غسل کرنے کا طریقہ مسجد میں جانے کا طریقہ کون سی چیز آپ نے باقی رکھی ہے کوئی چیز اب یہ کہیں ہم کہ یہ چیز کمی تھی ہمارے حضرت بتا رہے ہمارے پیر بتا رہے ہیں ہمارے مرشد بتا رہے ہیں ہمارے امیر غریب بتا رہے ہیں کون سی چیز آپ نے ٹوپی کا طریقہ لباس کا طریقہ یہاں تک کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کیسا پیغمبر ہے صاحب استنجا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے بس اب میں کہتا ہوں کہ زحل مشتری اطارت مریخ فضاؤں میں مخلوق بسنے لگے آبادیاں ہونے لگے میرے اللہ کی قسم احکامات وہاں کے لیے بھی ہیں آخا کے زمانے میں کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہوتا تھا خون دیا جاتا تھا نہیں قرآن میں یہ احکامات موجود ہیں ہوائی جہاز تھی ٹرین تھے ٹرین کے احکامات موجود ہیں ہوائی جہاز کے احکامات موجود ہیں چاند میں آپ چلے جائیں غسل کا کیا طریقہ ہوگا وہ چاند کے احکامات موجود ہیں سب کچھ دے دیا کمی لینے کی ہے اور دیا بھی ایک پانی کا گھاٹ ہے جنگل کے اندر اور اگر اس میں ایک ہی جگہ پانی پینے کا راستہ رکھا گیا تو آدمی پانی نہیں پیے گا ہاتھی آئے گا ڈر جائے گا شیر کی باری آئے گی ہرن آئے گا تو پھر وہ شیر کو دیکھے گا بھاگ جائے گا انسان آئے گا جانور کو دیکھ کر بدک جائے گا اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت متحرہ کو نازل کیا یہ فلیکسیبل ہے گاؤں کا دیہاتی امریکہ کا سائنٹسٹ علامہ جاہل گوار سب کو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وسط دی ایک گھاٹ دیا اس گھاٹ کے اندر سب طرف سے پانی پینے کی اجازت دی مشرق سے آؤ وہاں جنگل سے درندے آئے یہاں آبادی سے انسان جائیں وہاں دیہات سے کسان آئے یہاں شہر سے لوگ پائپ لائن لیں فلیکسیبل شریعت دی آزادی دی اس میں اس کے اندر آپ نے قیودات نہیں لگائے جو چیزیں دے دی وہ دے دی اس کے اندر دیکھیے جو اسلام ہے پوری دنیا میں ایک ہے آج لوگ کہتے ہیں یار بریلوی مسجد میں جاؤ لگتا ہے فاتحہ صحیح مرکز میں جاؤ لگتا ہے جماعت کا کام صحیح دیوبند میں جاؤ لگتا ہے مدرسہ صحیح پیر ذوالفقار صاحب دامد برکاتہم کی مجلس میں جاؤ لگتا ہے خانقاہ کا نظام صحیح کرے تو کیا کریں مرے تو کیسے مرے ہر ایک یہ کہتا ہے اللہ دہی سبیلی ادو الا یہی جو ہے راستہ ہے اللہ تک پہنچنے والا یہی ہے کن تم خیرہ امتین یہی ہے بل منکم من کم اما یہی ہے جس کے اندر ایمان بنتا ہے یہی ہے تحجدیں بنتی ہیں یہی ہے جنت تک جانے والا ہر ایک یہ کہنے والا ہے دیکھیے آسان ہم آپ کو ترازو دیتے ہیں نہ تو فتح عالمگیری میں کھنگالنے کی ضرورت نہ تو تفسیر ابن تفسیر ابن کثیر کو گہرائی میں جانے کی ضرورت نہ تو آپ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے علم کلام اور علم فلسفے کو گہرائی سے ناپنے کی ضرورت جھگڑا کیا ہے اب اس وقت جھگڑا دیوبند کا بریلی کا جھگڑا تبلیغی جماعت کا جماعت اسلامی کا اور قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا کلو ہز بما لدم فریہ ہر مینڈک اپنے کنویں کو دنیا کہتا ہے میں تبلیغی جماعت کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی راستہ نجات کا راستہ میں نے دیوبند میں پڑھا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جنت کا راستہ یہی اور جو آدمی مبارک پور اشرفیہ میں پڑھا اسے پوچھئے تو وہی بات کہے گا تادیان والوں سے پوچھے وہ کہے گا آخا نے فرمایا کلو مولودی علی الفطرا ہم جب اپنے کارخانے سے آدمی بنا کر بھیجتے ہیں تو دین حنیف اور دین فطرت دے کر بھیجتے ہیں نہ مسلک کی چھاپ ہوتی ہے نہ جماعت کا ٹھپا ہوتا ہے نہ فرقہ ہوتا ہے وہ اسما کو مل کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا حنفی نہیں رکھا شافی نہیں رکھا غیر مقلد نہیں رکھا مبلغ نہیں رکھا دائی نہیں رکھا دیوبندی نہیں رکھا بریلی نہیں رکھا کیا رکھا ہوا سما کم المسلمین تمہارا نام مسلمان رکھا کلو مولودی یو الفطرہ اللہ جب بھیجتے ہیں دین فطرت پر بھیجتے ہیں ہی او یو نسی ہی او یو مجسانی ہی ان کے ماں باپ ان کا ماحول ان کا سماج ان کی سوسائٹی ان کا معاشرہ ان کو ایک مسلک کی چھاپ دے دیتا ہے میں اگر میرا باپ دیوبندی نہ ہوتا ہمارے والد بھی دیوبندی اور ہمارے دادا محترم لوگ کہتے ہیں جماعت کے خلاف بات اس سرزمین بنگلور کے اندر جماعت کی پہلی اینٹ رکھنے والے ہمارے دادا مرحوم مولانا ابو الفیض رحمت اللہ علیہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جس زمانے کے اندر مسجدوں میں تبلیغیوں کے داخلے پر مسجد کو غسل دیا جاتا تھا پتھروں سے سواگت ہوتا تھا آج تو مرغ مسلم آتی ہے آج دیگ آتی ہے آج ویلکم کیا جاتا ہے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب دیومن چھوڑ کر ڈابیل گئے ہیں آپ اتنے خاص شاگرد رہے ہیں ہمارے دادا محترم ابو الفیض رحمت اللہ علیہ کہ آپ ڈھابیل حضرت کے ساتھ چلے گئے اور حضرت آپ کو لے کر گئے میسور روڈ کی گلی کوچیاں وہاں کے گلی اور وہاں کے کوچے گواہ ہیں کہ سائیکل میں پھر پھر کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور مرکز کمار پیٹ کو آباد کرنے والوں میں جب یہاں پر شہر بنگلور کے اندر کوئی بولنے والا نہیں تھا دعوت و تبلیغ کے فریضے کے تعلق سے انہوں نے اپنی بیٹیوں میں جو بیٹی خوبصورت حسین نوجوان تھی ہماری پھوپھیوں میں اور تعلیم یافتہ تھی ان کو جب مظفر نگر کی جماعت آئی قاری ہاشم صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کمبی پور مدرسے کی بنیاد کو رکھا اگر ان کو یہاں پر ڈیوٹی دے دی جائے کھانا موسم نہ پسند ہو کر لوگوں کے سلوک سے ناراض ہو کر وہ چلے جائیں گے اپنے علاقے میں ان کو باندھنے کے لیے ہمارا دا ہمارے دادا صاحب نے اپنی بیٹی ہماری پھوپھی صاحبہ کی قربانی دی اور ان کو بیاہ دیا نہ گھر دیکھا نہ خاندان دیکھا نہ قبیلہ دیکھا اللہ گواہ ہے کہ صرف مرکز کمار پیٹ کو آباد کرنے کے لیے اور یہاں کمرشل اسٹریٹ کے اندر جو لبابین مسجد ہے تا حیات اس کے اندر وہ خدمات انجام دیتے رہے یہ دعوت و دائی بن کر آئے تھے یہ مبلغ بن کر آئے تھے جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے کون بے وقوف ہوگا کون گھابڑ ہوگا کس کو کتے نے کاٹا ہوگا کس کو اپنے انجام کو کتے کی موت مرنا ہوگا کافرانہ موت مرنا ہوگا جو دعوت و تبلیغ کے فریضے کا انکار کرے گا دعوت و تبلیغ کی افادیت کا انکار کرے گا دعوت و تبلیغ کی افادیت کا انکار کرنے والا اندھا ہے جو سورج کا انکار کر رہا ہے دعوت و تبلیغ کے فریضے کا انکار کرنے والا وہ دیوانہ ہے جو پھول کی خوشبو کا انکار کر رہا ہے کون انکار کر سکتا ہے انکار دعوت و تبلیغ کا نہیں انکار اسلام کا نہیں انکار نماز کا نہیں انکار ان جماعت کے اندر جو غیر قسم کے لوگ داخل ہو گئے جس سے جماعت کا نام خراب ہو رہا ہے جس سے اکابرین کے راتوں کی رونے کی جو آہیں ہیں وہ زمین کے اندر دب کر رہ رہی ہیں جس سے ہمارے اکابرین کا خاص طور سے اس شہر بنگلور کے اندر خست اول جو پہلی اینٹ ہمارے دادا صاحب نے رکھی ہمارے پھوپا نے رکھی دعوت و تبلیغ کے فریضے کے نام کو کوئی نہیں جانتا تھا دیوبند سے مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ اگر نہ آتے میرے اللہ کی قسم آج گھر گھر کے اندر دیے چلتے پرستی ہوتی شرک ہوتا اور یہاں پر قبروں کی پوجا ہوتی اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور کرے یہ آئے ان کے اسٹیجوں کے نیچے بم کو رکھا گیا ان کے اجلاسوں کے اندر اجدوں کو چھوڑا گیا بیل کو چھوڑا گیا اور پٹاخے پھوڑے گئے پھر اس کے بعد اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے حضرت پالن حقانی رحمت اللہ علیہ اگر یہ آدمی غیروں میں پیدا ہوتا اس کو پیغمبر بنا بنا لیا لیا جاتا جاتا اسے خدا لکھنا آتا نہیں پڑھنا آتا نہیں دودھ کا دودھ کیا پانی کا پانی کیا ہمارے والد محترم جو شیواجی نگر کی ہری مسجد کے اندر ایک طویل عرصہ امام تھے اس مسجد کے اندر ہم نے دیکھا کہ نمازوں کے بعد ایک توہرا ہوتا تھا لوگ اسے سینے سے لگاتے تھے اور دیے جلایا کرتے تھے اور کسی کی موتا کے بعد گھی کا چراغ ہاؤس کے اندر ڈبویا جاتا تھا شرک کو بدت کے آج یہ دیومندی مراکز مرا کس اکھاڑے تھے یہ ہمارے اکابرین علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد یہ قاری ہاشم اور حضرت عبیدی صاحب یہ کچھ دو چار احباب تھے انہوں نے نار سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلایا حضرت ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بلایا حضرت پالن حقانی رحمت اللہ علیہ کو بلایا بلکہ اس سرزمین کے اندر آج جو دیوبندی سرچشمے مدارس عربیہ نظر آ رہے ہیں یہ ان اکابرین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج ہم اگر جاتے ہیں بیان میں ہمیں پیٹ بھر کر مرغ مسلم کی دعوت ملتی ہے جیب بھر کر لفافہ ملتا ہے ہوائی ٹکٹ ملتی ہے بیل گاڑیوں میں سفر کر کر مشقتیں جھیل کر گالیاں برداشت کر کر اور تانے سن کر اس شرک کی بدت کی سرزمین کے اندر یہی وہ دائی تھے یہی وہ مبلک تھے جنہوں نے شرک کے پرچم کو نیچا کیا جنہوں نے بدت کا خاتمہ کیا جنہوں نے حضرت مولانا الیا صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریک اور جماعت کو بڑھاوا دیا کہا کہ یہ جماعت دیوبندی جماعت ہے یہ جماعت وہ ہے کہ جس سے جو ہے لوگ آ کر تائب ہوتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں سوال اس کا نہیں ہے سوال اس کا نہیں ہے سوال اس کا ہے کہ آپ نے اس کو مقام کیا دے دیا آپ نے اس کو درجہ کیا دے دیا آپ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے اس کے مقابلے میں مدرسے کا مقام کیا ہے عالم کا مقام کیا ہے خانخواہ کا مقام کیا ہے میں تو کھلے عام مجھے آپ اس جو ہے نورانی مسجد کی چار دیواری سے نکلنے ہی نہ دیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیں کریں ہتھیار لائے تو سینے میں گھونک دیں میں میں, کہتا ہوں دعوے کے ساتھ آج اگر یہ جو جماعت والے کام کر رہے ہیں جماعت کو بدنام کر رہے ہیں اپنی بد عملی کے ذریعے سے اور برے سلوک کے ذریعے سے علماء کی حکارت کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنے جیسے کہ میں نے مثال میں کہا بسم اللہ نگر کی جماعت دیوبند گئی اور وہاں انہوں نے کہا بھائی اگر دین بنتا ہے تو اسی میں بنتا ہے یہ مدرسے والے اپنی دکان کھول بیٹھے ہیں الیاز بلّہ قاسم ناند بھی دکان کھول بیٹھا تھا رشید احمد گنگو ہی دکان کھول بیٹھا تھا یہ لوگ جیلوں میں گئے آج ہمیں موٹی تنخواہیں ملتی ہیں انگریز ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے مالٹا کی جیل کیوں گئے تھے مدرسے کو قائم کرنے کے لیے جب انار کے درخت سے ہٹا دیا گیا مالٹا کی جیل کے اندر انہوں نے مدرسہ قائم کر لیا پاکستان کے ایک نامور عالم کو کشمیر کے اندر گرفتار کر دیا گیا جموں کی جیل بھیجا گیا جیل کو دار الحدیث بنا دیا جیل کو دار الحفاظ بنا دیا سینکڑوں حافظ بننے لگے سینکڑوں محدث بننے لگے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ نے ہم پر رحمت کا معاملہ کیا ہم جیل نہ جاتے تو ڈاکو ہوتے دہشت گرد ہوتے اس عالم کے صدقے میں ہم حافظ قرآن بن گئے کئی کتابیں وہ لکھنے لگے عالم جہاں جاتا ہے درخت کے نیچے خانخواہ بنا لیتا ہے یہ جو انکار ہے حکارت ہے جی بیانہ سے کچھ نہیں ہوتا جی مدرسیہ سے کچھ نہیں ہوتا جی خانخواہ سے کچھ نہیں ہوتا جی یہ پانچ کام میں جڑے رہو جنتی بنو گے نکل جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے یہ ایک بات حضرت مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہیں آپ جو چاہیں آپ کو انعام مارنا چاہیں مارے جوتا کا ہار پہنانا انہوں نے یہ بات کہی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے جاتا ہوں اور لوگوں کے اندر چلت پھرت ہوتی ہے اور پانچ کام کو پیش کرتا ہوں اللہ اللہ اکبر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر حضرت مولانا الیا صاحب رحمت اللہ علیہ کا چپل ہمیں مل جائے اور کوئی ہماری مردے کے ساتھ ہمارے موتا کے ساتھ ان کی چادر نہیں ان کا کفن نہیں ان کی دعائیں نہیں ان کا رات کا تڑپنا اور بل بلانا نہیں اللہ کی قسم میرا عقیدہ ہے اللہ نے آپ کو ایسے قبول کیا تھا کہ آپ کا چپل اگر مل جائے ہماری قبر میں چلا جائے ممکن ہے ان کے جوتے کے سطح میں اللہ ہماری مغفرت کرے گا اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا تھا روتے تھے تڑپتے تھے امت کی فکریں تھیں امت کے بارے میں ان کو احساس تھا دل میں نبی کا کڑن تھا نبی کی تڑپ تھی نبی کے لیے جو آیت آئی تھی لال کا باقی ان نفس کا اصفا اے, اے محمد کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو گواہ بیٹھیں گے یہی درد منتقل ہو گیا حضرت مولانا یا صاحب رحمت اللہ علیہ کے سینے میں کافر کا جنازہ گیا رونے لگے پوچھا کسی نے کیا جان پہچان کا ہے کہنے لگے نہیں مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن دامن پکڑ لے گا اور کہے گا کہ الیاس کے پاس کلمہ آیا تھا مجھ تک نہیں پہنچایا تو الیاس قیامت کے دن کیا جواب دے گا ایک تڑپ تھی ایک رونا تھا ایک بل بلانا تھا زمانے میں اس جیسا متقی نہیں دیکھا ہوگا جو نبی کے اشارے پر آیا ہو نبی کے اشارے پر کام کیا ہو وہ کام غلط نہیں وہ کام جو ہے حدیث اور قرآن کے راستے سے ہٹا ہوا نہیں ہے کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے لیکن حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں جماعت کے کام میں لگتا ہوں اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں میں گھر نہیں جاتا یا تو رائے پور جاتا ہوں یا نہیں تو میں سہارنپور جاتا ہوں کہا کہ حضرت کیوں حضرت فرماتے ہیں کہ میں جماعت میں لگنے کی وجہ سے شیطان مجھے انگلی کرتا ہے میرے دل میں غرور پیدا کرتا ہے تکبر پیدا کرتا ہے کہ اے الیاس آج تو نماز کی دعوت دینے والا بن گیا آج تو کلمے کی دعوت دینے والا بن گیا آج تو قرآن کی دعوت دینے والا بن گیا میرے دل میں میل پیدا ہو جاتا ہے جس الیاس کے جوتے کو لے کر ہم اپنی خبر کی کامیابی کو پا سکتے ہیں اس الیاس کے دل کے اندر یہ وسوسہ کہ میرے دل کے اندر میل نہ پیدا ہو جائے آج داڑھی مڈے آج خور آج حرام خور آج چور اچک کے بدماش زانی ظلم کرنے والے جوڑے کو لینے والے ممبر و محراب کے اندر کھڑے ہو کر دین کے بارے میں نئی نئی باتیں گھڑیں گے کہیں گے خواب میں پیغمبر آئے تھے حدیث گھڑیں گے قرآن گھڑیں گے بتائیے یہ دعوت و تبلیغ کے حق میں مفید ہے یا دعوت و تبلیغ کے حق کے اندر نقصان دینے والا ہے اللہ کے حضرت جیسی شخصیت کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کی خانقاہ میں جاتا ہوں ذکر کے غسل سے میرے دل کو دھوتا ہوں یا میں سہارنپور جاتا ہوں اعتکاف کرتا ہوں اعتکاف کے غسل سے میں اپنے دل کو دھوتا ہوں ترستے تھے روتے تھے یہ ان کے دل کے اندر بات تھی کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے یہ کیا مصیبت ہے کہ کوئی عالم آتا ہے کوئی شیخ الحدیث آتا ہے کوئی تقریر ہوتی ہے کوئی کتاب لکھی جاتی ہے ہر چیز کے اندر دعوت والا مزاج نہیں دعوت کا ساتھی نہیں دعوت کا چہرہ نہیں یہ کہاں کی مصیبت ہے کہ مولانا نے یہ بات کہی تھی اگر اس وقت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جہاد کے تعلق سے جماعت پر جو آپ نے روایتوں کو فٹ کیا یعنی کہا کہ جہاد کا اجر ملے گا یقیناً اس زمانے کے اندر کون سے زمانے میں کب کن لوگوں کے سامنے یہ بات ہوئی تھی دیکھیے انگریز کے زمانے میں میوات کے اجڑ علاقے میں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت کا افضل ترین جہاد تھا ارے وہ حالات وہ تھے اب آج کے زمانے میں کہ جب ویلکم کیا جاتا ہے اسرائیل جیسے ملک جس ملک کے اندر دنیا کی کسی مسلم آبادی کے داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا تبلیغی جماعت کو الو کیا جاتا ہے کچھ تو مسئلہ ہے کچھ تو معاملہ ہے اسلام کا دشمن مسلمان کا دشمن وہ کیا نظریہ رکھتا ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں ایک عام آدمی ایئرپورٹ میں جاتا ہے مشتبہ دہشت گرد اور ٹیلورسٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیا بات ہے کہ ملک اسرائیل اس کو اجازت دیتا ہے کیوں اسے ویلکم کرتا ہے خوش آمدید کرتا ہے حضرت کے زمانے میں حالات گمبھیر تھے مخالفتیں تھیں مار تھا پیٹ تھا تاریخ کی سرزمین تھی شیر ابھی طالب تھا راستوں کے کاٹے تھے قربانیاں تھیں یقیناً حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اگر یہ کہا کہ جہاد کی کچھ چیزیں لغوی اعتبار سے حضرت نے سراہد کی ہے حضرت نے نہیں کہا کہ یہ جہاد کا نعم البدل ہے یعنی اس سے آدمی جہاد سے مستغنی ہو جاتا ہے حضرت نے صاف کہا حضرت نے صاف کہا اپنے ملفوظات کے اندر یہ جماعت کی چلت پھرت دین کے کام کی علی بات ہے یہ بھی سیڑھی ہے یہ کام اس وقت مکمل ہوگا جب یہ ہندوستان سات سو پہلے سال سات سو سال پہلے آ جائے گا کیا مطلب جب تک اسلامی مملکت کا نفاذ نہیں ہوگا جب تک جہاد شریع نہیں کرو گے اور جہاد کرے گا کون داڑھی مڈا کرے گا بے نمازی کرے گا جس کو کلمہ نہیں آتا وہ کرے گا بددین کرے گا کہا کہ پہلے تم دیندار بنو اور مجاہد بنو حضرت کا خود یہ نظریہ تھا کہ یہ جماعت کا کام جب اب بھی انتہا کو پہنچے گا تو ہندوستان سات سو سال پیچھے ہو جائے گا حضرت کے زمانے سے سات سو سال پیچھے اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی شاہ جو ہے شاہوں کی حکومت تھی اسلامی پرچم یہاں پر لہراتا تھا حضرت عالمگیر کا زمانہ تھا حضرت شاہ جہاں کا زمانہ تھا حضرت حیدر علی کا زمانہ تھا حضرت ٹیپو سلطان کا زمانہ تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ خود کہا کہ یہ کام آخری نہیں ہے اب تم کیسے کہتے ہو جمعہ میں آتا ہے کوئی چندہ دیتا ہے کوئی سفیر اور اجتماع کیا جائے تو ہاؤس بنانے کے لیے داخانہ دینے کے لیے لا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تبلیغی جماعت مالک ہے ماں ہے اور دین اس کی بیٹی ہے یہ غلط نظریہ ہے یہ دین پر الزام ہے یہ دین پر تہمت ہے دنیا میں جتنے مدرسے ہیں دنیا میں جتنے خانخواہ ہیں دنیا میں جتنی تحریک جماعتیں ہیں یہ سب دین کے بچے ہیں ماں جیسے کہے گی بچے کو چلنا پڑے گا بچہ جیسا کہے گا ماں کو ویسا چلنا ضروری نہیں ہم نے کیا کر لیا دین کو اس کے تابع کر لیا دین کو ہم نے چھ نمبر کے اندر سمیٹ کر رکھ لیا نہ مولانا الیاس صاحب نے کہا نہ مولانا یوسف صاحب نے کہا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اللہ محمد علی لاہوری رحمت بڑے بزرگ جلیل القدر ولی قطب جماعت کی تشکیل کے لیے گئے کیا سمجھو تم بڑوں کی باتیں پھر جا کر کہو کہ بھائی چلنے سے منع کیا چار مہینے سے منع کیا ہم نے یہ بھی کہا جو یہ بات کہے گا وہ کراس فائرنگ کا ہے حرام کے نطفے کا ہے پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی اور پھر ہم نے دھمکی دی اس کے باوجود بھی کہے گا قیامت کے دن اس کے امان لے لے جائیں گے کوئی فرق نہیں فضا بناتے رہے بناتے رہے کہ تبلیغ کے خلاف بات تبلیغ کے خلاف یہ تبلیغ کے خلاف ہے علامہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بن یہ تبلیغ کے آدمی نہیں تھے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشکیل کرنے کے لیے گئے یہ بھی بڑے اپنے زمانے کے خطب یہ اپنے زمانے کے ولی ایک ولی کا ایک قطب سے جماعت کی تشکیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے حضرت علامہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نکلیے وقت نکالیے حضرت نے کہا کہ جب نکلیں گے تو نکلیں گے ایک بات یاد رکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جماعت میں کسی جماعت میں کام کرتے ہوئے کسی تحریک میں کام کرتے ہوئے ہر دنیا کی دوسری جماعتوں کے کام کا انکار کرنا بھائی میں جو کر رہا ہوں صحیح میں جمعہ کا بیان دے رہا ہوں میں یہ کچھ بیان دے رہا ہوں دوسرے عالمہ بیان نہیں دے رہی میں مدرسہ قائم کرا میرے مدرسے میں تعلیم دوسرے مدرسے میں تعلیم نہیں میں جماعت کا نظام چلایا میری جماعت صحیح خانخواہ صحیح نہیں مدرسہ صحیح نہیں دارلوم صحیح نہیں خود جمعہ کے خطبے صحیح نہیں میلاد کے جلسے صحیح نہیں اسلحی معاشرہ کے جلسے صحیح نہیں ذکر کی مجالی صحیح نہیں مظاہر کرا صحیح نہیں ایمان نہیں بنتا ایمان یہاں پر بنتا ہے ارے یہاں جو ہے اے سی میں بیٹھ کر اور کولر کے نیچے بیٹھ کر اور آرام سے مائک میں چیخ ڈالے تو کیا معلوم نکلو کنا چار مہینے چالیس دن تب پتا لگ یہ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی جماعت میں رہتے ہوئے کسی تحریک میں رہتے ہوئے اور کوئی کام کرتے ہوئے کسی اور کام کا انکار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت بڑا گمراہ ہے جہنمی ہے چار مسلک ہیں امام شافی امام مالک امام احمد کسی جماعت مسلک میں ہم ہنفی لیکن تین مسلکوں کو برحق مان کر ہم ہنفی ہیں دنیا کے سارے مسلک غلط سفیان ابن معائنا نے مسلک بنایا سفیان سوری نے مسلک بنایا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک بنایا اور آپ کے شاگرد امام ابو یوسف نے مسلک بنایا آپ کے شاگرد کئی ہیں جنہوں نے لیکن اللہ نے ان کو نہیں چلایا اللہ کے یہاں کتنے مقبول ہوئے چار مقبول ہوئے اب ان چاروں میں کسی ایک میں رہے ہم ہم حنفی ہیں نا امام ابو حنیفہ لیکن یہ کہنا کہ امام شافی کا مسلک غلط ہے امام مالک کا شریعت اجازت نہیں دیتی یہ گھاٹ ہے اس گھاٹ میں چاروں طرف سے پانی پیا جا سکتا ہے چاروں مسلک برحق ہیں تالاب کے چاروں کناروں سے پانی پینا برحق ہے دنیا میں ہزاروں تحریکیں ہیں جاؤ لبنان کے اندر جو کام ہو رہا ہے پوری دنیا کی تبلیغی جماعت وہ کام نہیں کر سکتی اسرائیل کے ناک میں انہوں نے دم کر رکھا ہے اب ترکی کا ارمدغان جو اس وقت کا وہاں کا چیف منسٹر ہے اور حاکم وقت ہے اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا ہے وقت کا ہم ترین جہاد ہے بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جو میں اپنے بچوں کے اندر اپنے گودوں کے اندر بچوں کے چیتڑے اڑا رہے ہیں کیا اسلام کے لیے خدمت نہیں ہے کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین آج امریکہ سے برسرے پیکار ہیں اپنے جسم کے پرچے اڑا کر اس کی ناک میں دم کیے ہوئے ہیں کیا یہ وقت کی دعوت و تبلیغ نہیں ہے کیا یہ کف سے للکارنا شرک سے نہیں کو سا کام بھی نہیں یہ کر لیو جنتی یہ کس نے کہا بتائیے مرکز میں نظام الدین میں یہ بات کہی گئی سلطان شاہ کے اندر یہ بات کہی گئی ہمارے اکابری کس کوئی نہیں کہتا یہ تھیک کلاس قسم کے آدمی گناہ کر کر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جماعت کا سہارا لے لیتے ہیں داڑھی چھوڑ لیتے ہیں اب کوئی نہ کوئی جماعت ہونا کوئی نہ کوئی تحریک ہونا اب داخل ہو گئے تھے شرابی دل و دماغ سے نشا نہیں گیا پاپی تھے جواڑی تھے ظاہر تو بن گیا باطن نہیں بنا اب من چاہے حدیثیں من چاہے روایتیں یہ کس نے کہا بتائیے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی تحریک اور کسی جماعت کی نگہبانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کا کنٹرول علماء سے نکل کر عوام کے اندر آ جاتا ہے فرماتے ہیں کہ اس تحریک کو اس جماعت کو دیمک لگ جاتی ہے اور وہ دیمک ایسے چاٹتی ہے جیسے کہ دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے آگ لگ جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے ایسے اس تحریک کو اس تحریک کے جاہل لوگ اور اس کے اندر غلط قسم کے لوگ اس کو تباہ کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں اور حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا فرماتے ہیں حضرت کے ایک دوست تھے سمندر کے کنارے ان کا ان کی لائبریری تھی کتب خانہ تھا اور جہاں پر ساحلی علاقہ ہوتا ہے تو دمک وغیرہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ دمک کتابوں کو چاٹ لیتی ہے ختم کر دیتی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اس جو ہے عالم کو کسی نے بتایا کہ اون کی ہڈی کو لائبریری میں رکھا جائے اون کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو اگر لائبریری میں رکھا جائے وہ ہڈی کی وجہ سے دیمک اس لائبریری میں داخل نہیں ہوتی فرماتے ہیں اس کو لطیفہ سمجھیے یا جوک سمجھیے یا یہ کہ حقیقت سمجھیے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ عالم صاحب اپنی لائبریری کی کتابوں کو دیمک سے بچانے کے لیے اون کی ہڈی کو لٹکایا کہیں سفر میں گئے واپس آ کر جو دیکھا کتابیں تو کیا بچتی اس ہڈی ہی کو دیمک نے کھا لیا تھا فرماتے ہیں کہ جو چیز محافظ ہوتی ہے ہڈی محافظ تھی دیمک اور کیڑوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے لیکن جب اس کی نگرانی نہیں ہوتی ہے اسی کو کیڑے چاٹ لیتے ہیں دعوت و تبلیغ کی جو جماعت ہے اس نے پورے عالم کے اندر نورانی کرنوں کو بکھیرا ہے اس نے ظلمت کو ختم کیا ہے لیکن اگر اس کی کڑی نگرانی نہ کی جائے اس کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جبریل امین جو ہے وقت نہیں لگائے تھے علماء کو قتل کر دیا گیا مدرسے سے کچھ فائدہ نہیں جمعہ کے بیان سے کچھ ہوتا نہیں یہ سب نہیں ہو رہا یہ جمعہ کے بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بیان سے پورے عالم میں انقلاب بپا ہوتا تھا اب جو جمعہ کے خدمے ہیں نبی کی وہ وراثت ہے اب جو مدرسے ہیں وہ سفا کی وراثت ہے اب جو خانخواہ ہے حضرت علی اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خانخواہوں کی وراثت ہیں خانخواہوں کا ایک تسلسل ہے مدرسوں کا ایک سلسلہ ہے مسجد کا ایک سلسلہ ہے واض و نصیحت کا ایک سلسلہ ہے لیکن یہ جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ جا کر مرا الیاس صاحب پر ختم ہو جاتا ہے جو خاص شکل کے اندر بنا ہے اس کو ایسے ہی مانو اس کو اس سے اونچا مقام نہ دو یہ شرک ہو جائے گا بدت ہو جائے گا فاتحہ کوئی بری چیز ہے حدیث میں آتا ہے جو تین مرتبہ قل اللہ کا سورا پڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک قرآن کا ثواب دیتے ہیں جمعہ میں لوگ آتے ہیں شب برات میں لوگ آتے ہیں امام صاحب نے کہا بڑا اچھا موقع قل اللہ کا سورہ تین مرتبہ پڑھو حدیث جھوٹی حدیث میں کہا گیا کہ کل اللہ کے سورے کو تین مرتبہ پڑھنے پر ایک قرآن کا اجر اب ایک قرآن ایک سو چودہ سورتیں اور سات منزلیں اور تیس پارے کہاں سا ہر کوئی پڑھے گا کہا کہ تین مرتبہ کل اللہ پڑھو تو جب کبھی مختدی آتے جمعہ میں آتے فجر میں آتے امام صاحب نے کہا تین خل پڑھو پھر پڑھنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ تیرے نبی نے سچ کہا کہ تین خل پر ایک قرآن کا ثواب ہے اے اللہ اگر تیرے نبی کی بات سچی ہے اس کا ثواب نبی کو پہنچا اس کا صحابہ کو پہنچا اس کا اولیاء کو تابین کو طب تابین کو پوری امت محمدیہ کو اور بالخصوص جو یہاں لوگ آ کر تین خل پڑھے ان کے ماؤں کو ان کے باپ کیا غلط ہے بتائیے کوئی غلط ہے بات ارے بھائی کسی مردے کو ایسان ثواب کرنا قرآن حدیث سے ثابت ہے تین پل پر ایک پورا لیکن ہم کہیں گے یہ بدت ہے کیوں اس لیے کہ نبی نے نہیں کیا اس لیے صحابہ نے نہیں کیا سلام پھیرو چھٹے بنو سنتیں گھر میں پڑھو وضو گھر میں کرو جو وضو گھر میں کرتا ہے سنت گھر میں پڑتا ہے لاتو تکم کمورا تم اپنے گھروں کو مسان نہ بناؤ مسان اور قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی حکم یہ سلام پھر چلتے بنو امام کی دعا کے محتاج نہ بنو نبی نے جو کہا وہ شریعت اب ہم اپنی عقل دوڑائے کے ساتھ تین کل پر یہ قرآن بڑا اچھا موقع لوگ جڑ گئے دیہات سے شہر سے آ گئے چلو ماں کو بخشنا کیا برا کیا برا نہیں اچھا نہیں نبی کرے نہیں کرے جماعت میں ہماری اصلاح ہوئی کتنے کی یہ ہوئے ہے لیکن اس کو شریعت کا دائرہ دینا اب سوال یہ کہ نبی نے اس کو کیا صحابہ نے کیا جو تم اتنا بڑا مقام دے رہے ہو یہ تو ایک ایکسرسائز ہے میرے موڈے میں درد تھا میں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا صبح اٹھ کر اپنی منڈی کو ستر مرتبہ جھٹکو اب میرے جھٹکنے کو دیکھ کر میرے مریدین جھٹکنے لگے میں نے کہا کہ تم کیوں جھٹکتے ہو کہا کہ میرے پیر نے جھٹکا کہا تمہیں درد یہ تو ایک بیماری تھی ایک آریزہ تھا یہ میرا مرض تھا اور اس مرض کے تحت مجھے بطور ایکسرسائز کے ڈاکٹر نے بتایا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پر نہ جبرائیل آ سکتے ہیں نہ آئے ہیں نہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے یہ ایک ایکسرسائز تھا ہمارے خاطر امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کی موتیوں کی مالا پرو کر دے دی ارے کہاں تم ڈھونڈتے پھرو گے صاحب قرآن سے مسئلہ نکالو گے حدیث سے نکالو گے کہاں تم جنگل در در بھٹکتے تم دسترخان کو چنو گے ہمیں نماز دے دی نماز تقبیر تحریمہ ایسا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس کی حدیث وہ آمین آہستہ اس کی حدیث وہ انہوں نے احسان کیا انہوں نے نہیں کہا کہ میرے اوپر وہی آئی یہ طریقہ میرا آخری طریقہ مجھ کو جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا ہر امام یہ کہہ کر گیا کہ میری باتوں کے سامنے خدا رسول کا قول مل جائے میری بات کو لات مار دو خدا رسول کی بات کو لے لو انہوں نے احسان کیا لیا صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ نے احسان کیا ایک ایکسرسائز دیا چار مہینے کا ایک طریقہ بتایا چلا بتایا اب اس کو دین کہنے لگے ہم ہم شریعت کہنے لگے نماز دین ہے ہنفی طریقہ دین نہیں ہے ہنفی طریقہ نماز تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے ہنفی قبر میں یہ نہیں ہوگا کہ تو ہنفی تھا شاید یہ کبھی سنا آپ نے قبر میں یہ ہوگا کہ تیرا دین کیا تھا وما دینوں کا اب اگر کوئی پوچھے تیرے دین تیرا کیا تھا وہ جواب میں کہے میں ہنفی جوتے مارے جائیں گے اس کو یہ حنفیت اللہ کی متعین کردہ نماز اور حکم تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے یہ شافی یہ امام مالکی یہ امام محمد ابن حنبل یہ بخاری کی روایت ہے یہ ترمیزی کی روایت ہے یہ شریعت نہیں شریعت تک پہنچنے کا اللہ تک پہنچنے کا رسول تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے دین کے اندر ہماری اصلاح کا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے ایک راستہ بنایا وہ دین نہیں وہ دین کا راستہ ہے اس کو قرآن بنا دینا حدیث بنا دینا جو چلا وہ جنتی جو نہیں چلا وہ جہنمی وہ ایک نمبر کا دعوت و تبلیغ کا منافق اور کٹر دشمن ہے نہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی نہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں بھائی کہنے کا حق نہیں ہے مرکز میں آ کر بولو جماعت میں نکل کر بولو یہاں بیٹھ کر بولے تو ہوتا کیا اچھا ایک تاجر ہے ہم نے کہا لون لینا حرام سود لینا حرام اب وہ کہ اے حضرت کیا رہے ٹھنڈے پنکھے کے نیچے بیٹھ کو بولتی پانی پی کو ڈکار مار کو آ کو دکان چلاؤ کا نام کتنی مصیبت معلوم ہے کیا کیا لائسنس لینے پاپڑ بیل دکاندار یوں کہے گا ہم نے منسٹروں کے بارے میں کہا ارے ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کو بولتی سدھا کہو کہنا وی ایچ پی والوں سے سامنا کرنے کٹر اسلام مسلمان دشمنوں کا سامنا کرنا یہ مولی صاحب کے سو تقریروں پر بھاری پڑتا انہیں یوں بولتا رنڈی کے بارے میں بولے زنا حرام رنڈی بولنے لگے اسے شرمگاہ کی لذت کیا معلوم اسے زنا کا مزہ کیا معلوم رات گزار کوئی بات ہے یہ کئی بے وقوفی کی بات کرتے ہیں آپ عالم جو گنا کو روکے گا اس جماعت میں اسے جانا ضروری ہے تاجر کی اصلاح کیا تو تاجر بننا سیاست دانوں کی اصلاح کیا تو یہ جماعت والے کہتے ہیں ہم نہ کون بھی نہیں بولنا بولنا رہا تو جا کو ہم بڑے کو بولو گزشتہ جمعہ جماعت آئی تھی اثر کے بعد ایک ذمہ دار صاحب آئے تھے لوگ گواہ ہیں ہم نے اللہ کی قسم اصلاح کے لیے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی بڑپنا ہے کوئی تان ہے کوئی تش صرف ایک بات پوچھی آپ تھے جمعہ میں کہا کہ تھے آپ چونکہ جماعت چار مہینے میں نکلے ہیں تین چلے ہو چکے ہیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کیا برا تھا اس میں ہوٹل والا کھانا دے کر کیٹرین والا بریانی دے کر آپ کی بیگم کھچڑی پکا کر پوچھتی نہیں پوچھتی درزی کپڑے دے کر پوچھتا نہیں پوچھتا انجینئر مکان دے کر پوچھتا نہیں پوچھتا ہم اسلح کے لیے ہم نے کہا کہ آپ کو کیسے لگا کہنا یہ چاہیے تھا جی بہت ساری غلطیاں تھیں انشاءاللہ توبہ کر لیں گے اصلاح کر لیں گے ہماری آنکھیں کھل گئی ہم نے جہاد کو اس کے اوپر فٹ کر دیا ہم نے دین کو اس کا غلام بنا دیا ہم نے اس کو بڑھایا چڑھایا جیسا کہ بدتی لوگ جو ہے بڑھاتے ہیں چڑھاتے ہیں فاتحہ دلاتے ہیں اولیاء کا مقام اونچا کرتے ہیں ہم نے جو ہے اس کو ہم نے بڑھایا چڑھایا کسی صاحب کی گاڑی ہے کہ zero three A two four two four seven six اور ٹو ڈبل سکس زیرو کے زیرو شاید درمیان میں آ گئی ہے اس لیے ان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جا کر اپنی گاڑی کو ہٹا لیں تو بدتی یہی کہتا ہے ان اس نے بھی بڑھایا اور اس نے بھی چڑھایا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا محسوس کیا تو اگر متقی تخوا ہوتا اسبیت نہ ہوتی جماعت کے رنگ میں اندھا نہ ہوتا آدمی تو کیا کہتا حضرت شکریہ اللہ کا احسان آپ نے آنکھیں کھولی اس لیے کہ مینڈک جس کنویں میں رہتا اسی کو دنیا ہم اس کنویں سے نکلے آگ جب میرے گھر میں لگتی ہے تو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اس سے بھاگنے کا راستہ کیا ہے چھوٹا بچہ باہر کھڑا ہوا بولتا ہے جے حضرت وہاں کھڑکی سے کودو جی بولتا انہیں اس کا شکریہ ادا کرنا اس کا شکریہ ادا جماعت میں جو لگتا ہے مسجد کے ماحول میں میں ہوں مجھے معلوم نہیں ہے ہزار غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں لوگ میری اصلاح کرتے ہیں بڑے اسلاق ہم مانتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تک ہم مانتے ہیں مان کر چلتے ہیں ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں ہم حق کے پجاری ہیں ہم باطل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ارین الحق کا حق کا برسن اللہ حق کو حق بتا اور اس پر چلنے کا ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں ہم دعویٰ نہیں کرتے یہ آخری تقریر فائنل ہے ہاں ہمیں اعتماد ہے کانفیڈنس ہے کہ ہم نے اس پر تیاری کی ہم نے بزرگوں سے مشورہ لیا کتابوں کی طرف رجوع ہوئے انٹرنیٹ کی دنیا کو ہم نے کھنگالا اکابرین کی تقاریر کو ان کی زندگی کانفیڈینس بھی کوئی چیز ہے ارے بھائی ڈاکٹر کانفیڈینس کے بغیر علاج کرے ہو سکتا ہے تو صحیح بھی ہو سکتا ہے مر بھی جاتا ہے تو انہیں مر جاتا ہے کانفیڈینس ہے یہ غرور نہیں ہے تکبر نہیں ہے تو کہنا ہی اجی یہ تو بڑوں کی باتیں جائیے آپ بڑوں سے کہیں یہ کوئی بات یہ بتائی یہ ضد ہے ضد ضد چھوڑو بیماری کینسر لے لو ایڈس لے لو اللہ سے اللہ ایڈس دے دے یہ جسم مر جائے گا ایمان نہیں مرے گا عقیدہ نہیں ضد چھوڑو بھائی ضد چھوڑو جماعت پرستی چھوڑو شخصیت پرستی چھوڑو ایک ہی شخصیت ہے نبی کی صحابہ کی جو معصوم ہے اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے دودھ کا دھلا ہوا ہوں میں جنتی ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا نہ مولانا الیاس صاحب کہہ سکتے ہیں نہ قاسم نانوتوی سکتے کوئی اتارٹی نہیں کوئی اتارٹی نہیں اللہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا مقدس طبقہ اس کے علاوہ کسی تحریک کو کسی اچھا دیوبند کے جو فارغ ہیں دیوبند برحق مدرسہ ہے نہیں نبی کے اشارے پر قائم ہوا نہیں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آخا آئے تھے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے نبی کی بشارتوں سے جیسے تبلیغ کا کام ہوا ایسے ہی دارال دیوبند بھی تو نبی کے اشارے پر قائم ہوا کیا دیوبند کے جو فارغین ہیں چار سو بیس ادارے قائم نہیں کر کو ہی ڈپلیکیٹ رسیدہ نہیں بناتے اب اگر ہم کہیں بھائی دیوبند کا فارغ فلاں علاقے میں نیپال کے ایک مدرسہ قائم کیا ہے مدرسے میں بچے نہیں کھیت میں بورڈ لگا کر مدرسے کی توہین کر رہا ہے دیکھو بھی اکابرین کو گالی دے ڈالیا نابین ہے دیوبند کے خلاف ہوگا نابین ہے ہم دیوبند کے خلاف نہیں دیوبند کا فارغ یہ کام کر سکتا ہے مانا الیاس صاحب غلط کام نہیں کیے الیاس صاحب نے جس جماعت کی بنا رکھی وہ جماعت غلط نہیں اس جماعت کے اندر کئی غلط قسم کے لوگ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے ضد دھرمی اور علماء سے دوری مدارس سے دوری ایک امیر صاحب کہنے لگے تم جانتے ہو جیسے چولہا گیس سے جلتا ہے اور تیل سے جلتا ہے ایسے اللہ جہنم کو علماء سے جلائے گا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اللہ مجھے برباد کر دے اگر میں یہ بات جھوٹ کہہ رہا ہوں یہ علماء سے دوری کا کام انگریز جو کرنا چاہتا تھا امریکہ جو کرنا چاہتا تھا یہ غلط تین سو تیرہ لو پورے عالم پر بھاری یہ تین کروڑ فوج پر بھاری کیوں لیتے ہو بھائی غلط قسم کے آدمیوں کو کیوں داخل کرتے ہو تین سو تیرہ بدر کے پوری دنیا پر بھاری تھے اور منافقین پورا میدان بھر جاتے تھے لیکن فوج کو بھاری تھے یہ فوج کو بھاری قوم کو کیوں لیتے ہیں آپ تقریر کے کچھ اصول ہیں کچھ ضابطے ہیں اس کے پیچھے اس کے سامنے کو جاننا ایک امیر صاحب کہنے لگے جے جی، بیٹھ کو بولنا لے تو ہوتا کہ جی مثال کیا دیے ایک اسکوٹر ہے ڈال ڈال لیے لے کو ہرن مار رہی مار رہی مار رہی کتا بھی ہٹتا نہیں یہ مولی ساما بیٹھے اس جگہ بیٹھ کو ہرن مارے تو ہٹتا کہ جی ہماری چلت پھرت سائیکلوں کی ہمیں چلتے پھرتے سائیکل میں بل مارے تو بھی ہتھی ہٹ جاتا یہ سب علماء کے وقار کو گھٹانے کی اللہ کی قسم اگر یہ بات جھوٹ ہو خدا مجھے غارت کر دے اس مسجد کے یہاں کے ماحول میں یہاں کے سماج کے اندر یہ بات کہی گئی ایسی باتوں سے کیا جماعت کو نقصان نہیں پہنچتا ایسے لوگوں سے کیا جماعت کو نقصان نہیں پہنچتا ہم کہتے ہیں کہ تین سو تیرہ بنو اور صاف حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیدا کرو حضرت نے جو خوف پیدا کیا جو ڈر پیدا کیا جو تخوہ پیدا کیا اور جو وہ دیکھنا چاہتے تھے کیا دیکھنا چاہتے تھے اس ہندوستان کو سات سو پہلے سال کا ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے وہ پارلیمنٹ پر اللہ کی قسم حضرت کا خواب تھا کہ پارلیمنٹ میں کلیم طیبہ کا پرچم لہرائے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو بالواسطہ بات پہنچی کہ حضرت جماعت میں لگنا چاہتے ہیں پیٹ کو تھپ تھپایا فرمایا کہ حسین جو تو کام کر رہا ہے لاکھوں دائیوں اور پر تیرا کام بھاری ہے انگریزوں سے جو تو ٹکر لے رہا ہے شیخ الحدیث کی جو خدمات تو انجام دے رہا ہے بہت اونچی خدمات ہیں حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دلی کے اندر جامعہ ملیہ انہوں نے قائم کیا یہ تو دنیا بھی اصری تعلیم ہے جامعہ ملیہ مولوی کورس نہیں شعبے حفظ نہیں ہے وہاں وہاں پر درس نظامی نہیں ہے وہ تو دنیا کی کالج جیسے آپ کی بنگلور یونیورسٹی ہے ویسے ہے جامعہ ملیہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے چلے میں لگنا چار مہینے سال میں لگنا جیسا ہے ایسے ہی جامعہ ملیہ کی تعاون کرنا وہی ثواب رکھتا ہے ان کا ذہن وسیع تھا وہ کن ذہن نہیں تھے وہ لمیٹڈ نہیں تھے اللہ نے کلام پاک میں سور لوہ کے اندر فرمایا کہ یہ دعوت عام ہے بالا رب بھی ان و نہارا میں نے دن کو بلایا میں نے رات کو بلایا رات کو بلانا بھی دعوت دن کو بلانا بھی دعوت قال ربی انی دعوت قومی لو و نہارا فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا میں جب کبھی بلاتا ہوا بھاگ دے پھر اس کے بعد ہے انی آلن تو لہم و اسررت تو لہم اسرارا میں زور سے بولا دعوت میں آہستہ بولا دعوت دعوت کی فضا عام ہے تاجر ایک سچی تجارت سے دعوت کا فریضہ ٹیلر امانت داری سے دعوت کا فریضہ امام اپنے منصب کی ادائیگی کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ نورانی قاعدہ پڑھانے والا امت کے اندر قرآن دے کر دعوت کا فریضہ حفظ کا مدرس کلام پاک سینوں میں ٹھوس کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ خانخواہوں کے اندر بیٹھ کر ذکر کے ذریعے سے دلوں کو مانجنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ امریکہ سے برسر پیکار ہونا دعوت و تبلیغ کا فریضہ مسجد اقسا کی بازیابی کی فکر کرنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ بابری مسجد میں اذان کے گنجوانے کی فکر کرنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ مودی کے لیے عدالت کے کٹہرے میں لا کر اسے مجرم اور ملزم بنانے کی فکر کرنا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ مظلوموں کی آہوں کی قدر کرنا اور ظالم کے پنجے کو مڑوڑنا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ اب کہیں نہیں صاحب مانتے نہیں انہوں ہم تو اتنا اتنا مانا مانا کہ زمین کو بھی دائی مانا آسمان کو بھی دائی مانا ہم نے دن کو دائی مانا ہم نے رات کو دائی مانا ہم نے قرآن کو تم بے وقوف ہو صاحب اسی میں ہے صاحب اسی میں ہمیں ان کا ہمیں مرکز چھوڑ کو سنتے نہیں یہ کس نے کہا یہ کس نے کہا جاؤ سیرو فلر پھرو زمین کے اندر دیکھو وہ عالم کا دیکھو یہ عالم کا دیکھو وہ جماعت کا دیکھو یہ جماعت کا دیکھو دیکھو آج یہ سافٹ ویئر انجینئروں کے اندر کئی دیندار ہیں بیچارے وہاں پر دعوت و تبلیغ کی فضا بنائے ہوئے ہیں اسلامک لٹریچر ان تک پہنچاتے ہیں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب بالکل مس نہیں کرنا حضرت کا سفر ہے بسم اللہ نگر میں بھی بیان ہے قادریہ مسجد میں بیان ہے بیسوں لوگوں کو جو بابری مسجد کے قاتل تھے بابری مسجد کی اینٹ سے اینٹ بچائی ان کو انہوں نے ایمان اور اسلام سے مشرف کیا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ نہیں ہے یہ اسلام کی خدمات نہیں ہے محدود ذہن کر لینا یہ نبی کو گالی ہے صحابہ کرام کو گالی ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ بھائی میں ایک امام ہوں میری ذمہ داری ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا جمعہ کا بیان دینا اگر میری ڈیوٹی کے ساتھ کمیٹی والوں نے محلے والوں نے دو اور امام لگا دیے تو کیا وہ مقابلے کے لیے لگائے یا میری سہولت کے لیے لگائے سہولت کے لیے مجھے اور آرام ہو گیا میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں بھاگ بھاگ کر آتا ہوں کہیں جاتا ہوں مجلسوں میں دوڑا کر تیز سواری کر کے لے آتا ہوں اگر دو امام اور مل جائیں تو میری جو امامت کی ذمہ داری ہے وہ تقسیم ہو گئی دعوت و تبلیغ نبی کی ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری اس کو ایک جماعت نہیں کر سکتی ایک تحریک نہیں کر سکتی نبی ایک سورج اس سورج کی کرنوں کو سوالات صحابہ نے لیا سوالات صحابہ نے کروڑوں تعبین کو دیا کروڑوں تعبین نے اربوں مسلمانوں کو دیا قل یو ہنس انی رسول اللہ علیہ جمیا وہ ہم ایک کیسے کریں گے ہم نبی کی ایک چیز کو قیامت تک نہیں بیان یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے اس نبی کے گھاٹ کے نبی کے اس مشرب کے مختلف گھاٹ بنا دیے کہ تم جو بھی کرو گے لکھنے والا لکھے گا دعوت و تبلیغ بولنے والا بولے گا اور فریدہ ہلکا ہو جائے گا حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے بڑی عمدہ مثال دی جب پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک اجل خلیفہ تھے ہر دل عزیز آپ کے خلیفہ حضرت مولانا حسن صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور کے اندر مدرسہ قائم کیا مدرسہ اشرفیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے منسوب یہ مدرسہ تھا حضرت کی طرف حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مسلم لیگ کے تھے اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کانگریس کے تھے سیاسی اعتبار سے بھی فرق تھا خانخواہی اعتبار سے بھی فرق تھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تحجد با جماعت کے قائل تھے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ اصول فقہ کے پکے متشدد آدمی تھے یہ بھی اپنی جگہ پر حق حضرت مدنی اپنی جگہ پر برحق لیکن دونوں کے مزاج میں جیسے صدیق اور فاروق کے مزاج میں فرق تھا یہ فرق حضرت تھانوی اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی زندگیوں میں تھا پاکستان بنا لاہور کے اندر حضرت مولانا حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے مرو کسی بزرگ کی شناخت کے ساتھ مرو کون امام صاحب کے ساتھ جو رہتا تھا موزن صاحب کے ساتھ جو چا پیتا تھا جو حضرت کے محتمین صاحب کے ساتھ جو چندہ وصول کرنے جاتا تھا کسی چپڑ خناتی کے ساتھ چور اچکے کے ساتھ اپنی صحبت نہ بناؤ آخا نے فرمایا المرو من احبا دنیا میں جو آدمی جس کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا اپنی شہرت اپنی شناخت کون بھی وہ مسجد کھلتے ہی پہلے نمبر پر آنے والا کون جو موزم صاحب نہیں تو آزاں دینے والا کون جو گلی کوچوں کے اندر لوگوں کو نماز کے لیے جگانے والا کون جب کوئی بیوہ اور یتیم تڑپتا ہے امداد لے ایسی شناخت بناؤ بھائی وہ نہیں میں کاؤنسلر کے قریب میں قیامت کے دن اسی کاؤنسلر کے ساتھ اشر ہوگا مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے قریب تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سکرات ہوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حسن اب تو قریب ہو جا اب تو تنہائی ہے ایک شیر پڑا اس کا جملہ یہ تھا کہ اب مخلوق سے تنہائی ہو گئی اب میرا اللہ ہے اب تو آ جا اب میں جو ہے تو ہوں گا میں ہوں گا اور میرا اللہ ہوگا اب میں دنیا سے رخصت یہ ہے مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اندر مدرسہ اشرفیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے نام پر قائم کیا حضرت نے مدرسہ قائم کیا حضرت کے اسٹاف میں پرنسپل جو ناظم مدرسہ تھے وہ حضرت شیخ الاسلام سے بیت تھے مدرسے کے محتمم مدرسے کے بانی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مزاج کے اور مدرسے کے جو ناظم وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے مزاج دونوں کا مزاج بنتا نہیں ایک سرد ایک گرم ایک لیگی ایک کانگریس ایک زمین ایک آسمان ایک جو ہے ٹھنڈا اور ایک گرم ایک میٹھا ایک کڑوا تو انہوں نے یہ کیا وہ ناظم صاحب نے اسی گلی کے اندر اسی چوراہے میں اسی محلے میں دوسرا مدرسہ قائم کر لیا ابھی مدرسہ چگرا بھی نہیں یہ فارغوں کی نکلی نہیں یہ حافظ بنا نہیں نادم صاحب نے الگ مدرسہ اسی گلی میں مدرسہ حسینیا کے نام سے بنا لیا ہم ہوتے تو اشتہار چھاپتے اللہ اکبر یہ ایک نمبر کا چور ہے اچکا ہے ہمارے مدرسے کا پیسہ چورا کر مدرسہ بن لیا اسے دین کی خدمت کرنا ہوتا اسی مدرسے میں کرتا کیا ضرورت تھی دنیا کے فتوے ٹھوکتے مولانا حسن صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے والد بزرگ پاس آتے جاتے آتے جاتے چہرے پر غم کے آثار تھے کہ میرے مدرسے کے ناظم نے قائم کرنا بھی تھا تو پاکستان اتنا بڑا تھا کہیں کسی کنارے کہیں اور محلے میں قائم کر اسی گلی میں اسی محلے میں اسی مدرسے کے سامنے حضرت مدنی کے نام سے مدرسے حسینا کو قائم کیا چہرے پر غم کے آسار تھے والد صاحب نے دیکھا کہا کہ بیٹا جب تم شام کو آؤ گے تو مجھ سے جو ہے قیمتی بات لے لینا شام کو آئے آنے کے بعد چہرہ اداس تھا کھانے میں طبیعت نہیں لگ رہی تھی کہا کہ بیٹے کیا بات ہے فرمانے لگے کہ حضرت ابا حضور دیکھیے اس طریقے سے انہوں نے مدرسہ قائم کیا کرنا تھا تو کسی اور محلے میں کسی گلی میں کسی چوراہے میں قائم کر دے اور اسی گلی میں مدرسے ہی کے سامنے حسینیہ نام کا مدرسہ ٹرسٹ قائم کیا بڑے نیک تھے اللہ والے تھے دلوں میں اخلاص تھا فرمانے لگے حسن میاں ایک بات بتا سو کلو کی بوری سر پر لے کر تو جا رہا ہے ایک اور آدمی آیا اس نے کہا کہ پچاس کلو کی بوری میرے سر پر دے دے وہ تیرا محسن ہے وہ تیرا دشمن ہے مسئلہ مر گیا وہاں کو حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا محسن کرم فرما ہے کہا کہ بے وقوف سمجھتا کیوں نہیں پورے پاکستان کے مسلمانوں کا پورے لاہور کا بوجھ تیرے مدرسے اشرفیہ پر تھا حسینیہ مدرسہ قائم ہوا اب یہ بوجھ اللہ نے تقسیم کر دیا اب یہ مدرسے کے سر چشمے دو جگہ سے پھوٹنے لگے تو جماعت دین کا کام کر رہی ہے خانخواہ کر رہا ہے امام کر رہا ہے مدرس کر رہا ہے معلم کر رہا ہے مفسر کر رہا ہے شیخ الحدیث کر رہا ہے اس ملک میں اسلام جو آیا کیسے آیا کوئی جماعت آئی تھی چلے کی تاجروں کا طبقہ آیا تھا کیرل کے راستے سے اس زمانے کی مسجد آج بھی موجود ہے زبان سے چھ باتیں نہیں کہیں پانچ چیزوں کے پابند نہیں رہے فضائل اعمال کو پڑا نہیں انہوں نے یہ کیا کپڑا بیچتے تو کہتے کہ اس کو چوہے نے کھا لیا اس میں رنگ پڑا ہوا ہے یہ پھٹا ہوا ہے اس کو دیمک لگی ہوئی ہے میں نے سو میں خریدا ایک سو دس میں بیچوں گا کہتے لوگ یہ بڑا عجیب ایک دن دو دن اتنا پھیلا اتنا پھیلا پورے مارکیٹ پر یہ تاجروں کا قبضہ ہو گیا بادشاہ کے پاس شکایت گئی آئے ہیں پردیسی عرب کے تاجر اور ہمارے مارکیٹ کو انہوں نے ڈاؤن کر دیا بادشاہ سے ان لوگوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ نا جی ہم تو جھوٹ نہیں بولتے دھوکہ نہیں دیتے کہا کیا چیز ہے جو تمہیں یہ تعلیم دیتی ہے کہا ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے ہاتھ بڑھاؤ میں محمد کا کلمہ پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ایمان لے کر آیا ریا ایمان لے کر آ گئی اور پھر اس سچائی سے اس ملک میں ایمان اور اسلام داخل ہوا کیا وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں تھا دعوت و تبلیغ کامن ہے اس کو سمٹو نہیں کہ یہی کرو گے تو دعوت و تبلیغ ہے یہی نو علیہ السلام اور دیکھو ایک بات یاد رکھو برا نہ ماننا دیوبند کے دو ٹکڑے ہوئے نہیں ہوئے دارلوم دیوبند کے دو ٹکڑے ہو گئے سہارنپور کے اندر مدرسہ ہے مظاہر لوگ دو ٹکڑے ہوئے نہیں ہوئے دو ٹکڑے ہوئے جمع تو علما حضرت فدائے ملت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد دو ٹکڑے ہوئی نہیں ہوئی چاچا کی الگ جمیت بھتیجے کی الگ جمیت بڑے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پورے عالم پر جو مسلمانوں کی تحریکیں اور جماعتیں ہیں اس پر امریکہ کی نگاہ ہے امریکہ اس میں تفریقہ پیدا کرنا چاہتا ہے پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے دارلوم کا تو علم نہیں ہے مجھے سہارنپور کے مظاہر کا علم نہیں لیکن وسوخ کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ یقین کے ساتھ تھپا مار کر خدا کے حضور جواب دہی کا احساس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی جو پھوٹ ہے وہ امریکہ کی وجہ سے میرے پاس اس کے شواہد ہیں میرے پاس اس کے گواہ ہیں میرے پاس اس کے دلائل ہیں وہ جھوٹ ہیں غلط ہیں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں وہ دوسری بات لیکن اپنی حد تک مجھے کانفیڈنس ہے جمعیت علماء جیسی تحریک جس نے انگریزوں کا بسترا گول کیا جس نے ہندوستان سے انگریزی مملکت اگر یہ نہ ہوتی جمع علما حضرت مدنی نہ ہوتے حضرت شیخ الہند نہ ہوتے حضرت جو ہے گنگو ہی نہ ہوتے یہ سب اسی پلیٹ فارم سے انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک کو شروع کیا اور جنگ آزادی کا بگل بجایا اور انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے کو روب عمل لایا حضرت مدنی نے للکارا ہندوستان کی انگریزی فوج کو تو اس کی طاقت کا مہیش بھٹ جو فلمی ڈائریکٹر ہے اس نے اقرار کیا اور اس نے فلم بنائی جمعیت علماء پر کہ جمعیت علماء نے قائدانہ کردار آزادی میں ادا کیا ہے اور وہ نہ ہوتی تو ہندو مہیش بھٹ جیسا آدمی اقرار کر رہا ہے ایسی جماعت انگریزوں کی نگاہ سے اوجل نہ ہو سکی اس کا ایک آفس ہے اس کا ایک صدر ہے اس پر علماء ہیں اس میں عمارت شریعہ ہے اس میں دار القضا ہے اس میں دا... دیکھو تعصب کے بغیر قیامت میں نہ جمعیت کام آئے گی نہ جمعیت کا باپ نہ تحریک جماعت اسلامی نہ تبلیغی جماعت نہ دیوبندی نہ بریلی میں ہوں گا میرا عمل ہوگا اکیلے جائیں گے آپ بھی اکیلے جائیں گے ستر ستر سال ایک بسترے میں جورو مرد سونے والے جورو الگ جائے گی مرد اللہ کے لیے غور کرو وہ جمعیت علماء جس نے انگریزوں کے مکر کو پہچان کر ہندوستان کے اندر آزادی کا پرچم لہرانے کے اندر قائدانہ رول ادا کیا جامع شہادت نوش کیا انگریزوں کو ٹکر لی وہ جمعیت علما کے آج انگریزوں کا شکار ہو گئی دو حصوں میں بڑھ گئی دو ٹکڑوں میں بڑھ میرے پاس ثبوت ہیں وہ غلط ہیں میں ہار جاؤں گا ہار سکتا ہوں میں نہیں کہتا لیکن ہم نے سنا دلائل ہیں کہ بھتا امریکہ سے آتا ہے کم کے اکاؤنٹ کے اندر جاتا ہے اس تحریک کے ذریعے سے وہ کیا کام مسلمانوں میں کرانا چاہتے ہیں اس پھوٹ سے امریکہ کو کیا فائدہ ملنے والا ہمیں معلوم ہے یہ بڑے بڑے لاکھوں کے جلسے ای ٹی وی کا لائیو ٹیلی کاسٹ شیخ الہند ہند ایکسپریس کروڑوں روپے ایک جلسے پر اب تک جمعیت علماء کی تاریخ کے اندر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا جب جمے ٹوٹنے کے بعد پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان کے عدالتوں کے چکر میں ایک ایک سنوائی پر دس لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ کا خرچہ آتا ہے یہ چاچا بھتیجے کی جو لڑائی کوٹ کے اندر جو چل رہی ہے ایک سنوائی پر دس لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ تک کا خرچہ دونوں کا یہ کس کا پیسہ ہے یہ کون سا خون ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس حرام زادے کی اس وقت کے فرون اور دجال کی نگاہ اس پر تھی اور اس نے جو کام کرنا تھا وہ کام کر گیا ہے لیکن انشاءاللہ ہمارے اکابرین زندہ ہیں تخوا زندہ ہے راتوں کا رونا زندہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا اس کے برے دن آ گئے ہیں اور اس کا برا وقت آ چکا ہے یہ افغانستان سے عراق سے بھاگنے کی راہیں دیکھ رہا ہے اور حدیث کی وہ گوئیاں کہ پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بلا کر مسلمان کو کہے گا اسے جوتا مارو الحمدللہ یہ زلیل اور تباہ ہو رہا ہے تیس پر نو لاکھ افراد ابھی امریکہ کے اندر بے روزگار ہو چکے ہیں اس نے اپنی جو کمپنیوں کے آرڈر تھے جیسے ہندوستان کو سافٹ ویئر دیا چائنا کو کچھ دیا دے تو دیا تو کچھ کمپنی کروڑ پتی بن گئی جیسے ٹاٹا برلا لیکن عوام نوکری سے محروم ہو کر تیس پر نو لاکھ افراد روڈ کے بھکاری بن چکے ہیں اور جنگ کے اندر ایک ایک ہیلی کاپٹر پر ایک ایک ہتھیار پر اس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں ایک ایک فوجی مرتا ہے کروڑوں ڈالر تباہ برباد ہوتے ہیں اس کی آگ میں وہ جھلس رہا ہے وہ تباہ ہو رہا ہے وہ برباد ہو رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ گر بھی جاتے ہیں تو موچ کو جو ہے مٹی نہیں لگتی شکست کھا کر بھی فکر ہیں امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کی تبلیغی جماعت کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے اس پر مستقل ایک نگران جماعت نہیں ہے میں نکلا تو میں امیر آپ نکلے تو آپ امیر میری عمارت میں میں جو چاہے ہاکوں آپ کی عمارت میں آپ جو چاہیں اپنے ساتھ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس جماعت کے اندر کچھ نمائندوں کو بھیج کر پرانے شریف کی آیتوں کو غلط طریقے سے پیش کرنے کے لیے دیوبند کو دو تکڑے کر دیا جس دیوبند نے امریکہ کے ناک میں دم کر دیا مخالف دہشت گردی کانفرنس اس کا تو کوئی بیس ہی نہیں ہے اس جماعت کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے یہ بغیر سیل کے بغیر ربر اسٹام کے بغیر جو ہے چیف منسٹر کے وزیر خزانہ کے اپنا جان اپنے مال کے ذریعے سے یہ ہر کسی کو ویلکم اور خوش آمدید کرتی ہے ہو سکتا ہے اپنے جاسوسوں کو اپنے نمائندوں کو اس نے اس کے اندر چھوڑ دیا ہو تاکہ مسلمانوں میں جذب جہاد سر پڑ جائے مسلمانوں میں غلط قسم کی شریعت حاوی ہو جائے اسلام کی روح نبی کی عظمت صحابہ کا تقدس اولیاء کا احترام علماء سے تعلق مدارس کا رشتہ خانخواہوں کی فضیلت یہ لوگ اس میں داخل ہو کر ممکن ہے جب دیومن ٹوٹا جب جمیت ٹوٹی جب مظاہر ٹوٹا جس پر بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں تو اس کا ٹوٹنا اور اس کے اندر اس کا انوالومنٹ کوئی جو ہے بعض اسقیاس نہیں ہے اسرائیل جو اسلام کے نام پر خون چھنتا ہے الٹیاں کرتا ہے مسلمان کے نام پر آخر کچھ تو وجہ ہوگی کہ اس تبلیغی جماعت کو وہ ویلکم کرتا ہے اپنے ملک میں اجازت دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے منصوبوں کو اس میں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے منصوبوں کو پورا کر رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں ان دشمنوں کی شناخت کرو ان جو ہے اسلام مسلمانوں کو پہچانو جو علماء کو مدارس کو خان کو جمعہ کے بیانوں کو اور دین کے دوسرے شعبوں کا انکار کر کر چپ کے جماعت کا نام لے کر جیسے کہ بدتی لوگ اولیاء اللہ کا نام لے کر دین کا ہولیا بگاڑ رہے ہیں کچھ غلط کر رہے ہیں وہ نہیں لیکن اولیاء کا نام لے کر دین کا ہولیا بگاڑ یہ سبونا انہم ان سننا پوچھا جا جی برا مت بولو جی میں اس میں لگ کو داڑھی چھوڑیا اس میں لگ کو نمازی بنیا کیا تھے معلوم ایک نمبر کے شرابی ایک نمبر کے زانی تھے یہی بات قوالی والا بولتا مجھے اللہ کو دیکھا کہ جی میں میں رسول کو دیکھا کہ جی مجھے معرفت ملی سچ قوالی سے بولتا وہ اللہ کی قسم بولتا ہم گئے ہیں ہم مار کھائے ہیں تم آپ نے نہیں دیکھا کہ جوگل کی درگاہ میں جا کر پٹ کر آئے قاتلانہ ہم ہم کھنگالتے ہیں ہم مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کشمیر سے کنیا کماری تک بڑی بڑی درگاہوں میں ہم گئے حق کو تلاشتے ہوئے ہم چرچوں میں گئے ہیں بریلیوں کی مدرسوں میں ہم نے تعلیم پائی ہے غیر مقلدوں کے اداروں کو ہم نے کھنگالا ہے حق ہے کھنگالو سیرو پلر پھر ہم نے حق کو پہچانا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کو دیکھے نہیں دیکھے رسول کو دیکھے نہیں دیکھے اللہ کو کیسا پہچانے رسول کو کیسا پہچانے معرفت سے معرفت کہاں سے آئی قوالی سے آئی اب اگر وہ بولنے لگے کہ صاحب جی چھوڑو جی ہمیں گانجا مارتی کی نماز نہیں پڑھتے کہ خدا رسول کی معرفت ہمیں قوالی کے ہمیں نہیں چھوڑ رہی وہ بات اگر جماعت والا بولے تو میں پیوٹ تھا میں شرابی تھا میں ماں باپ کا ارے عقیدے کی غلطی کے ساتھ زمین و آسمان کے برابر اعمال رکھ لو اللہ قبول نہیں کرے گا دیکھو شریعت کا ایک مسئلہ ہے جمعہ کی فجر میں پہلی رکعت میں علی فلامیم سجدہ پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھنا حل میں در سنت ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بڑی سختی سے شدت سے اس پر عمل کرتے تھے اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو مختدیوں کے سامنے اسے ڈانٹتے پاگل کہیں کہ امامت کے لیے کھڑا ہو گیا سنت کا علم نہیں ہے سنو مسئلہ کان کھول کر سنو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لامیم سجدہ پڑھنا اور دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر پڑھنا نبی کی سنت میں سے ہے آخا اکثر اپنی زندگی میں یہ پڑھا کرتے تھے ناغا بہت کم کیا کرتے تھے ہرمین شریفین کے اندر بھی اگر آج آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو ہرمین سلاد ڈاٹ کام ڈالیے آج کی فجر کی نماز دیکھیے مجھے انشاءاللہ امید ہے مکہ طیبہ کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر دونوں کے اندر انشاءاللہ یہی صورتیں پڑھی جا چکی ہوں گی یہ سنت ہے لیکن آگے علماء نے لکھا میں دس سال سے امامت کر ہوں اور لگاتار دس سال سے جمعہ کی فجر میں مستقل یہی پڑھتا آیا ہوں اب پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ فجر کی نماز کے اندر یہ جمعہ میں پڑھنا ضروری ہے کسی دن مجھے پیٹ کا درد تھا خدائے حاجت کی ضرورت تھی ہوائی جہاز پکڑنا تھا ٹرین پکڑنا تھا میں نے اس صورتوں کو چھوڑ کر شاٹ صورت پڑھ لیا تو عوام میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے حضرت آج نماز ہی نہیں ہوئی تو یہ سمجھنا کہ حضرت آج نماز نہیں ہوئی ایک غیر لازم چیز کو انہوں نے لازم کر لیا اس لیے شریعت متحرہ کا قانون ہے یقیناً سنت ہے لیکن کبھی کبھی اس کو چھوڑ دیا کرو کبھی کبھی ناغا کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ ایسی سنت ہے جس کی جس کا ناغا ہو سکتا ہے جس کو چھوڑا جا سکتا ہے غیر ضروری کو ضروری سمجھنا ودت ہے یہ سنت نبی سے ثابت رہ کر اگر کوئی اس سنت پر یہ اعتقاد کرتا ہے کہ اس کو چھوڑنے سے گنا ہوتا ہے تو چار مہینے چلنا تین دن اور یہ جماعت کا نظام نہ بخاری میں ہے نہ ترمیزی میں ہے نہ نبی کی زندگی میں یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح خواجہ اجمیری کی طرح اور نظام الدین اولیاء کی طرح ہماری اس سہولت کے لیے دسترخوان بنا کر دیا اس دسترخوان کے بارے میں یہ سمجھنا یہی دسترخوان ہے اس کے بغیر کا ہم کھا نہیں سکتے تو جیسے نبی کی سنت کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ گنہ گار ہے تو اس کے بارے میں رکھے گا تو وہ مجرم اور فاسق نہیں ہوگا اس کا تو نبی سے ثبوت بھی نہیں اس کا تو نبی سے ثبوت ہے صاحب جمعہ کی نماز میں آپ اکثر سنتے ہوں گے سب بھی حسم ربی کل آلہ اور دوسری رکاب کے اندر حلتا کا حدیث الغاشیہ سنتے نہیں سنتے لیکن کبھی کبھی اس کو ناغا کیا جاتا ہے کیوں تاکہ لوگوں یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ بالکل ضروری ہے اگر اس کو نہ پڑھا جائے ایسا غیر ضروری کو ضروری سمجھنا بدت ہے اور بدت کرنے والا خدا پر تحمت لگانے والا نبی پر تہمت لگانے والا کلو بدت ان زلالا وہ کلو زلالت ان فنار ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے آپ کو حق نہیں ہے کہ غیر لازم کو لازم کر دیں ہاں سنت یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے حدیث سے سور آلہ پڑھنا سور غاشیہ پڑھنا سورہ جمعہ پڑھنا سورہ منافقون پڑھنا لیکن اسے بھی کمپلسری نہیں کر سکتے ہم جب نبی کے عمل کو جو غیر ضروری تھا ضروری نہیں کر سکتے تو ایک بزرگ کے طریقے پر ایسا جمنا کہ جمنے والا صحیح پورے راستے غلط یہ عقیدہ جو ہے جہنم میں لے جانے والا ہے یہ عقیدہ غلط ہے یہ بھی ہے راستہ یہ بھی ہے راستہ اس سے بھی کام ہوتا ہے اس سے بھی کام ہوتا ہے ہم سب کا شکریہ ادا کریں مولانا حسن صاحب کے والد نے کیا کہا کہ بھائی تیرے مدرسے کے بوجھ کو حسینیا والوں نے کم کر دیا ہے احسان مان جماعت والو احسان مانو کہ تمہارے بوجھ کو مدرسے والے کم کر رہے ہیں تم نورانی قیدا پڑھاتے پھرو گے تم اتحیات سکھاؤ گے تمہارے بوجھ کو خانخواہ والے دلوں کو سیکل کر کے احسان مانو ان کا ان کے ممنون کرم بنو ان کے جوتیاں لے کر سر پر رکھو کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن تم ہمارے بوجھ کو کم کر رہے ہو تم دل کو صاف کر رہے ہو تم وہی الحمل کتابہ کر رہے ہو تم وہ یو کر رہے ہو تم جو ہے تعلیم کتاب تم تسکی نفوس کر احسان مانو یہ نہیں ماننا یہ بڑی شرارت خباست اور لگتا ہے کہ یہ شرارت اور خباست کرنے والوں کے جراثیم کو امریکہ نے اس جماعت کے اندر چھوڑ دیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ سرد پڑ جائے اور یہ غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ کر دین سمجھ کر لوگ گمراہ ہوتے رہے اب اس میں جڑ گئے معاملات خراب ہیں اس میں جڑ گئے جوڑے جہیز لے رہے ہیں اس میں جڑ گئے قوالی ہو رہی ہے اس میں جڑ گئے ٹی وی کیوں اب جیسے کہ یہ کہتے ہیں پور کی فاتیا دلانے والے گیارہویں کرنے والے بزنس لاس ہو گیا کیوں بھی لاس ہوا یہ بار تو دلاتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا گیارہویں نہیں سے لاس یہی چیز اگر کہنے لگے یہ بار تو چلنا نہیں گیا اس سے تیرا دکان ڈوب گیا اس میں ہم میں کیا فرق رہ جاتا ہے یہ عقیدہ نہ بناؤ اللہ نفع نقصان کا مالک ہے یہ نظام ہے جو بزرگوں نے ہمیں دیا ہے وہ کہتے ہیں کیا تو گیارہویں نہیں کریا اس سے اجڑ گا یہ کہتے کیا تو نہیں نکلیا اس سے تیرا دکان تباہ ہو گیا وہ کہتے کیا تو پور کی فاتحہ نہیں دلا گھر میں جھگڑا ہو گیا یہ کہتے کیا تیرے گھر سے تعلیم ہٹی تیرے گھر میں نہ ہو سک یہ سب چیزاں ٹھوسنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حدیث میں قرآن میں نہیں ہے حدیث قرآن میں کیا ہے جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے نور آتا ہے جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہٹتی ہے جس گھر میں رنڈی نما عورت ہوتی ہے خدا کے رحمت یہ باتیں بولو اپنی تحریک اپنی جماعت اور اپنی تنظیم کے لیے وہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں دین کے لیے ہیں ان کو اپنی جگہ پر فٹ کرنا بڑی خیانت ہے حضرت مولانا الیا صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرمانے کے دن قریب ہو گئے تھے بڑی سخت بیماری تھی مرکز نظام الدین میں حضرت تھے حضرت کے خدام تھے ان کو ڈاکٹروں نے بڑی سختی سے منع کر دیا تھا کہ حضرت کو کسی سے ملنے نہ دیا جائے سخت بیماری ہے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ہم نے حضرت کو نہیں دیکھا بڑی ہماری خوش نصیبی ہے حضرت کے صاحب حضرت مولانا تخی عثمانی صاحب ابھی ہندوستان تشریف لا چکے ہیں سترہ اٹھارہ تاریخ کو حضرت والا کا پروگرام ہے میں سمجھتا ہوں عالم اور چوٹی کے علماء اختاب ابدال میں آپ کا شمار ہے ایک طرف چیف جسٹس سترہ اٹھارہ اداروں کے بڑے انگریزی تعلیم کے ماہر حدیث کی شرح لکھنے والے قرآن کی تفسیر لکھنے والے ادب شاعری کون سا میدان تھا علم کی دنیا کا کہ آپ نے اس کو پھیکا رکھا ہو دنیا کی سیر کرتے ہیں اس پورے ملک کو اپنے قلم میں سمیٹ لیتے ہیں ابن بطوطا کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہرگز حضرت کی مجلس کو قضا نہ کریں حضرت کے دیدار سے محروم نہ ہو حضرت کی جو ہے آپ یہ نہ کریں حضرت کے جو والد جو تھے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ معرف القرآن حضرت نے لکھا لائق باپ کا لائق فرزن قربان ہو اللہ ایسا بیٹا ہر کسی کو نصیب پر ظاہری باطنی اور تصوف علم حدیث علم قرآن علم سیاست انگریزی اور علم فقہ جس میدان میں جاتے ہیں بس اس کے وہ شہ سوار بن جاتے ہیں بہت اللہ نے نوازا بہت آ رہے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے حضرت تشریف لا رہے ہیں تو حضرت کے جو والد تھے دیوبند میں اس وقت مدرس تھے ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں عیادت کے لیے گئے تو جب گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ مل نہیں سکتے بڑے سخت بیمار ہیں اب ملیں گے ہر آدمی ملنا چاہے گا تکلیف ہوگی کہا کہ ٹھیک ہے جب حضرت جگیں گے میری بات پہنچ سکتی ہے تو میرا سلام سنا دیجیے تو چنانچہ جب حضرت کروٹ لی تو آپ کے خادم نے کہا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور سلام سنا کر چلے گئے واپس کہا کیوں گئے کہا ڈاکٹر یہ بڑا اللہ والا ہے بزرگ آدمی پکڑو اس کو وہ آئے تو آئے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ قطار دھاڑے مار کر حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ علیہ رونے رونے لگے لگے تڑپ تڑپ کر اب آدمی جب مرتا ہے مرتے وقت روتا ہے تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے بیگم کی یاد آ رہی ہے اولاد کی یاد آ رہی ہے یا کوئی وراثت والا کیا مسئلہ ہے حضرت نے کہا کہ اطمینان رکھیے آپ یا نفس المطمئنہ ارجعی الى ربی کی روزیت مرضیہ مرضیا والی تفسیر ہے آرام سے جائیے گا نہیں نہیں شفیع مجھے دو باتیں بڑی کھل رہی ہیں اور جب تک اس کا حل نہیں ملے گا لگتا ہے کہ میری روح آرام سے نہیں نکلے گی کہا کہ کیا فرمانے لگے شفیع اللہ کا ایک قانون ہے دنیا میں ایک دستور ہے کیا ہے میں نے دکان کھولا کھولنے کے دوسرے گھنٹے سے دکان چلنے لگا میں نے شادی کی ایک دم دنیا کی وفادار جو مل گئی میں نے بیان کیا ہزاروں کا مجمع ٹوٹ پڑا میں نے مٹی میں ہاتھ ڈالا سونا من گیا تو کہتے ہیں مولانا لیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت کا کام میں نے تنہا نہیں کیا دعوت و تبلیغ کیا لاکھوں لوگوں نے کیا اس میں میں نے بھی کیا اور کرتے ہی یہ کام کلک ہو گیا دنیا میں چمک گیا اس کو استدراج کہتے ہیں مہلت کہتے ہیں شفیع مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں مہلت دے کر تو نہیں پکڑ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میں کہتا ہوں تم کیا کہتے ہو حضرت کے پسینے کا قطرہ بھی مل جائے ہم کا یہ تقوی مرتے وقت کتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے کتنوں کی اصلاح ہو گئی کتنے بے نمازی طائب اس زمانے کے انگریز اگر لاکت میں کوئی مسلمان جاتا تو وہ انگریز اپنے قیدی کو کہتا الیاس کی جماعت میں چلے جا تو سدھر جائے گا مرتے وقت کر رہے ہیں کہ شفیع جماعت کا کام شروع کرتے ہی چمک گیا لگتا ہے اللہ ڈھیلی ڈوری دے کر مجھے پکڑتا کہ اللہ اکبر کتنا خوف تھا کتنا خوف چالیس دن جا پائے تو ولی السلام علیکم امام گیا اسے سلام کا انتظار پوری قوم اسے سلام کرنا چالیس والا چالیس کو ملتا ہے مہینے والا مہینے کو اشرے والا کیا ہے یہ سبھی سلام کو عام کرو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خاص خاص برادری کو سلام ولی ولی کو سلام چلے چلے کو سلام عرس والا عرس والے کو سلام اور حضرت کے دل میں ڈر کہ کہیں میرا کام خدا کی طرف سے امتحان تو نہیں ہے اللہ مجھے پکڑے گا تو نہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ گئے حضرت عبادت کرنے کے بعد غرور پیدا ہو گیا تو اللہ کے یہاں پکڑے جانے کی دلیل ہے میں نے جمعہ دی بیان دیا ناس پیدا ہو گیا سینہ پھول گیا میں ٹھوکنا ٹھوکیا جماعت والوں کو امیروں کو یہ میری بربادی کی دلیل ہے غارت ہونے کی دلیل اللہ حفاظت فرمائے نماز پڑھی آپ نے آپ نے روزہ رکھا اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے تیر مار دیا کمال کر دیا اللہ کی طرف سے وہ عدم قبولیت کی مردود ہونے کی دلیل ہے حج کو جا کر آئے نام نیم پلیٹ کے اندر الحاج لکھا لیا اور دعویٰ کرنے لگے کہ میں الحاج ہو گیا یہ کتے کی موت سے بدتر ہو ڈرنے لگا اللہ کے کعبے کے پاس گیا خدا جانے اللہ میرے حج کو قبول کریا کہ نہیں کی طواف کو قبول کریا کہ نہیں کی میں نماز پڑھیا میں روزہ رکھیا یہ ڈرنا اللہ کے یہاں قبولیت کی نشانی حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں حضرت یہ ڈر جو آپ کے دل میں پیدا ہوا یہ خدا کے یہاں اس کام کی قبولیت کی نشانی ہے اللہ نے آپ کے اس کام کو قبول کر لیا ہے حضرت سینے پر ہاتھ رکھا مفتی شفیع تیرا شکریہ اب میرا کریجا ٹھنڈا ہوا تیرے بات سے میرے دل کو اطمینان ہوا پھر اس کے بعد دوسری بات حضرت نے کہی جو آج نظر آ رہی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میری نگاہ بصیرت اور بصارت میری فراست ایمانی کا چشمہ لگا کر جب میں دیکھتا ہوں مجھے لگ رہا ہے یہ جماعت کا کام قابو سے باہر ہو جائے گا ہو رہا ہے نا پانچ ہزار کو جوڑو پچیس ہزار آ جاتے ہیں پچیس ہزار کو جوڑو دو لاکھ آ جاتے ہیں بے پناہ ہوگا اور اتنا ہوگا کہ علماء مدارس خانقاہوں کے کنٹرول سے یہ کام نکل جائے گا اور مفتی شفیع میری آنکھ دیکھ رہی ہے اس وقت یہ جماعت امت کے لیے تباکن ہو جائے گی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی سوال کیا ہے حدیث میں ہے جس نے اچھائی کی اچھائی کو عام کیا اچھے کرنے والوں کا اجر اس کو دیا جائے گا یہ علاقے میں مسواک نہیں تھی میں نے مسواک کیا میں نے مسواک دیا تو جتنے لوگ مسواک کریں گے اس کا اجر مجھے ملے گا لیکن یہ گناہ اس علاقے میں نہیں تھا تصویر نہیں تھی شادی میں جمعہ کے بیان کے اندر ویڈیو کیمرہ نہیں تھا شان پتی کو ویڈیو کیمرہ لگایا یہاں کا دیکھو اور ایک مسجد میں اب قیامت تک جتنی مسجدوں میں کیمرہ لگے گا اس کا گناہ مجھ پر ہوگا حابیل جس نے دنیا میں پہلا قتل کیا قیامت تک کروڑوں قتل کا گناہ اسے بھی ملتا رہے گا تو حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ نے فرمایا یہ کام دنیا میں نہیں تھا یہ شکل نہیں تھی کام کی میں نے ایجاد کیا مجھ سے اللہ نے لیا اب آگے چل کر جو برباد ہوگی جس کو میری نگاہ دیکھ رہی ہے تو کیا اللہ مجھے پکڑ لے گا یہ بڑا اس کا انکار مفتی شفیع صاحب نے نہیں کیا کیونکہ یہ نگاہ بصیرت یہ نگاہ فراست تھی کہ ہم جیسے کمیلے ہم جیسے کتے شان پتی کے واسطے جماعتوں میں جا کر اپنے عیوب کو چھپانے لگیں گے اپنے جورو کی غلامی کو چھپانے لگیں گے اپنے سوت کھا کر ماں کے بلاکار کو چھپانے لگیں گے اجتماعات کے اندر نکاح کر کر غریبوں سے جوڑے جہیز کو چھپانے لگیں گے گھر کے اندر پور کی فاتحہ بھی دلائیں گے یہاں جماعت کا لیول بھی لگائیں گے یہاں جماعت کا لیول بھی ہوگا اجتماع میں لاکھوں دیں گے مسجد کی دل کٹے گی نہیں دیں گے مسجد کا موزم اپنے گردہ بیچے گا اسے نہیں دیں گے یہ حضرت کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہا قابو سے باہر ہو جائے گا اور گمراہ ہو جائے گی جماعت نہ اس کا انکار مفتی شفیع صاحب نے کیا نہ اس کو رجوع کیا مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا تقی صاحب عثمانی جو آ رہے ہیں اگلے ہفتے حضرت نے درس ترمیزی میں ترمیزی کے سبق میں یہ بات کہی ہے اور حضرت کی کتاب میرے پاس موجود ہے اور حضرت سے ملاقات کر کر پوچھئے کتاب غلط چھپ سکتی ہے غلط بات کوئی نقل کر سکتا ہے کتاب میں اگر نہ کہے ہو منہ مانگا انعام بنا لیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کام ہاتھ سے نکل جائے گا جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے گا من گھڑت چیزیں بیان کرنے لگیں گے اور راہ راستے پٹری سے ہٹ جائے گا مجھے ڈر ہے کام کو ایجاد میں نے کیا ان کا گنا خدا مجھے تو نہیں دے گا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اللہ ان کی فراست پر رحمت برکت نازل فرمائے کہنے لگے حضرت آپ پر وہاں خزاں نہیں اس لیے کہ جب ندی سے پانی نکلا تھا جب جھرنا پھوٹا تھا یہ پانی صاف شفاف تھا ندی آگے بڑھی تو لوگ مردے ڈالتے گئے ندی آگے بڑھی نالا پڑتا گیا ندی آگے بڑھی فضلہ اور پاخانہ گرتا گیا حضرت ندی کو جب شروع کیا تھا آپ نے مردہ نہیں ڈالا تھا آپ نے فضلا نہیں ڈالا تھا حضرت اس دعوت اور تبلیغ کے کام کو خدا رسول کی رضامندی کے لیے شروع کیا آگے آئے اس میں مردے گرتے گئے فضلہ گرتا گیا گندگی گرتی گئی حضرت آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں تب فرماتے ہیں شفیع انشاءاللہ میں اللہ سے ہنستے کھیلتے ملاقات کروں گا یہ حضرت کی پیشن گوئی آج کیا صحیح ثابت نہیں ہو رہی ہے کیا آج آنکھوں سے یہ منظر دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا آج اس کو بڑا چڑھا کر نہیں پیش کیا جا رہا ہے کیا آج علماء کی توہین بیانوں کی توہین خانخواہوں کا انکار اور مذاکروں کا انکار آج مدارس کا انکار دبی زبان سے نہیں کیا جو کچھ ہے اسی میں گزشتہ ہفتے کے بیان کے بعد گروپن پارلے میں یہاں آنے والے دو ساتھیوں کو مار کر <coughs> لہو لہان کر دیا کیوں جاتے ہو تم نئے ملاپ پانچ کاموں سے جڑے رہو جنتی پانچ کاموں سے کٹو گے تو جہنمی وہاں جاؤ گے ایمان خراب ہو جائے گا بتائیے ہم بریلوی ہم خادیانی ہیں ہم نے کبھی سچ کے دامن کو چھوڑا ہمارا وعدہ ہے ہماری دعا ہے کہ جس دن حق کے راستے سے ہٹیں خدا اس لمحے کو زندگی کا آخری لمحہ کر دیں ہم جینا نہیں چاہتے ہم ذلت کی زندگی جینا نہیں چاہتے ہم عزت کی موت کو گلے لگا لیں گے ہم شہادت کی موت کو گلے لگا لیں گے ہم کمپرومائز کرتے ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے دل جوئی کرتے M G road Brigade road کے اندر ہمارا اپارٹمنٹ ہوتا بہار یو پی سے آ کر لوگوں نے بنگلے بنائے خدا کی قسم پیشاب کا ڈھیلا اپنا نہیں ہے ہم نکل جائیں فٹ پاتھوں پر گھومتے رہے سڑکوں پر گھومتے رہے اپنا آشیانہ نہیں ہے کیا اعتبار کیا تم نے کیا بھروسہ کیا یہی کہ آنے والوں کو تم نے پکڑ کر مارا ہم نے سودا کیا کوئی ہم نے باطل سے کوئی کمپرومائز کیا کون سا موقع تھا غیر مقلدوں کا موقع بریلیوں کا موقع دہشت گردی کا موقع چاندنی چوک کے اندر بھری پولیس کے بیانوں کے درمیان ہم نے پولیس کو للکار کر کہا کہ طالبان کے دور حکومت کے اندر ایک پوری حکومت میں وہ ظلم نہیں ہوتا جو تمہارے لاکپ کے اندر ہوتا پولیس کڑی رہی پروین تگاڑیا جب آیا تم نے اجتماعات کو منسوخ کر دیا ماہانہ مشورے کو منسوخ کر دیا کون تھا اس کو للکارنے والا پروین تگاڑیا کا دندا شکن جواب دینے والا آپ کہتے ہیں کہ مت جائیے وہاں ایمان خراب ہوتا ہے ہم ایمان کا سودا کرنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہمیں اپنی آخرت کا نہیں دیکھنا ہماری ارے کرنے والا جسے آگے جوانی ہو اور جوانی میں قدم رکھنا ہو شادیاں کرنا ہو لو اسٹوری بنانا ہو محبت کرنا ہو ہماری زندگی کی تین نمازیں ختم ہو چکی ہیں فجر ہو گئی زہر ہو گئی اثر ہو گئی مغرب عشاء کا انتظار ہے ہمیں جھوٹ بولنا تھا فجر کے بعد بولتے چار نمازیں اور تھیں اس میں عائش کرتے عشرت کرتے بنگلہ بناتے حسین لوڈی سے نکاح کرتے اور جو ہے چندے مانگتے مدرسہ ادارہ قائم کرتے کیا کیا کون سا ریکارڈ ہے فقط نبی فیکم میں نے تمہارے درمیان ایک زندگی دی اسی شیواجی نگر میں پیدا ہوئے اسی شہر میں رہے ہماری زندگی دودھ اور پانی کی طرح سامنے ہے پھر شبہ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں جماعت کو بولتا نہیں بخشتا نہیں یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا ارے بھائی ہم علماء نہیں بولیں گے احسان مانو ہم نے آنکھیں کھول دی ہم نے نمازوں کو درست کر دیا ہم نے نظام کو درست کر دیا ہم نے روزے کو درست کر دیا ہم نے قرآن کو درست کر دیا جو کر سکتے تھے انشاءاللہ ہمیں کانفیڈنس ہے کہ خدا پوچھے گا کیا تم نے نہیں پہنچایا ہم کہہ سکتے ہیں خدا جتنا دم تھا اس سے زیادہ ہم پہنچا کر آئے ہم کمپرومائز کریں ہم کر سکتے ہیں ادھر ادھر کے واقعات من گھڑت کس سے پونا گھنٹہ بول کر ہم داد لے سکتے ہیں وظیفے لے سکتے ہیں ہر نماز کے بعد ایک دعوت ہم کھا سکتے ہیں ہم نے وہ کام نہیں کیا مارا گیا کیوں جاتے ہو یہ جماعت سکھاتی ہے یہ اکابر سکھاتے ہیں یہ علماء سے دوری کیا ہمارے مولانا ملالیہ صاحب نے سکھائی نہیں ہرگز نہیں ہم نے کہا کہ ہر وہ چیز جو ہمدردی کے لائق ہوتی ہے ہم آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان محشر کے اندر اگر آپ ترازو کے پاس اور پلسرات کے پاس نام امان لیتے وقت اٹھتے چلتے پھرتے رہنا چاہتے ہیں اور نبی کے ساتھ رہیں گے حشر کیسا ہوگا اچھا ہوگا برا ہوگا اچھا ہوگا اس کے لیے چٹکی بھرا عمل ہندو جاتا ہے مندر تو پرساد لے کر جانا پڑے گا عیسائی چرچ جاتا ہے تو اسے بہت سارا ساز و سامان لے کر جانا نہانا پڑے گا نوے کپڑے پہننا پڑے گا چھوٹا ایک سیکنڈ کا عمل پڑھیے گا اس درود کو صبح میں ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ جو پڑھے گا انشاءاللہ قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اشر ہوگا پڑھیے اللہ علی محمد کماتو و ترزا لہو کتنا چھوٹا درود ہے اللہ صلی علی محمد تو ہبو وترزا لہو الحو اللہ جیسا آپ محبت فرماتے راضی ہیں ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل کر دے اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو سی ڈی میں پھر دوبارہ سن کر ریپیٹ کیجئے کوئی دس مرتبہ کوئی بیس مرتبہ کرے گا انشاءاللہ اس کو یاد ہو جائے گا اللہ تاحیات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالی ہماری تنظیم و جماعتوں کی جو خرابیاں ہیں ان سے بچ کر اصلاح کے ساتھ ہمیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب اللہ